ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ادنا من قبل جبکہ انہوں نے پکارا اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے فست جب نہ تو ہم نے ان کی پکار کو سنا فنج نہ ہو تو ہم نے ان کو نجات دی وہ اہلا ہو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی من القرب العظیم بہت بڑے غم سے کرب غم دکھ بہت بڑے غم سے بہت بڑی پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دی وہ نثر اللہ کد غبو بھی آیا اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے میں الوین کد غبو بھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جھوٹا سمجھا ان نہ قوم بے شک وہ برے لوگ تھے برائی کے لوگ تھے اضافت موصوف الصفت بے شک وہ برے لوگ تھے فاغرت ہم اجمائن تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا پرانے پاک کا یہ کمال ہے جب وہ تفصیل کرتا ہے تو بہت لمبی تفصیل کرتا ہے لیکن جب وہ اختصار کرنے پر آتا ہے دو لفظوں میں ساری بات بیان کرتا ہے ساڑھے نو سو سال کی تاریخ کو آپ دیکھ رہے ہیں صرف دو آیتوں کے اندر بلکہ دو سطروں کے اندر بیان کر دیا گیا نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا انہوں نے دعوت دی لوگ مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے انہوں نے ہم کو پکارا اور پکارنے سے مراد یہ وہی دعا جو سورہ قمر میں آ رہی ہے فقال رب انی مغلوب فانتصر میرے مالک میں مغلوب ہوں فانتصر تو تو انتقام لے لے اور یہ دعا بھی اس وقت میں جو ہم سورہ خود میں پڑھ چکے اللہ کی طرف سے وہی آ گئی إِلَّا مَن قَدْ آمَن آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد وہ دعا فرمائی ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی اور اہل کے اندر گھر والے بھی آئے اور ایمان والے بھی آئے کتنے لوگ تھے وہ تفصیل گزری یہاں تو صرف یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے جب اختصار سے بات کو بیان کرنا شروع فرمایا تو کتنی اختصار کے ساتھ بات ختم کر دی وہ حضرت داود علیہ السلام کو یہ نوحن پر زبر کیوں ہے داود و سلیمان پر زبر کیوں ہے آرسلنا بھی اس کے پیچھے نکال سکتے ہیں اور اذکر پر بھی نکال سکتے ہیں نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے اور داعود علیہ السلام کو یاد کیجئے یا ولقد آ نبی بھی جیسے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہیں تو ولخت آ تئینہ داود و سلیمان ہم نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشت عطا کیا ولقد آ تئینہ ہم نے نو علیہ السلام کو رشت عطا کیا داود اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے ان کو بھی ہم نے عطا فرمایا اذ یہ فی الحرس یاد کیجئے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرس کھیتی کے بارے میں اذ نفشت فیہ غنم القوم جب کھیتی میں بغیر چرواہے کے رات کے وقت میں بکریاں گھس گئی تھی یہ ایک لفظ ہے نفشت لیکن اس کے اندر یہ اتنے معنی چھپے ہوئے ہیں شت کے معنی رات کے وقت میں بکریوں کا کسی کھیت میں گھسنا اور بغیر چرواہے کے ہونا اور پھر کھیت کو چٹ کر جانا ان کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا رات کے وقت میں ایک شخص کی بھیڑیں یا بکریاں غنم دونوں پر استعمال ہوتا ہے رات کے وقت میں بکریاں اس کی کھلی ہوئی تھی چرواہا ساتھ نہیں تھا ایک شخص کی کھیتی میں گھسی اور کھیتی کو بالکل چٹ کر گئی دوسرے دن مقدمہ حضرت داود علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور فیصلہ کیا تھا آپ نے دیکھا کہ کھیتی کی کتنی قیمت تھی فرض کرو دس ہزار روپے بکریاں کتنے کی ہیں اندازہ ہوا کہ وہ بھی دس ہزار کی ہیں آپ نے فرمایا بہت اچھا بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دو اتنا بڑا نقصان ہوا تو قیمت بھی برابر ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے بیٹے بھی موجود تھے عرض کیا جان میں بھی فیصلہ کر سکتا ہوں فرمایا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کیا فیصلہ تمہارے ذہن میں ہے اللہ نے دونوں کو رشت بھی عطا فرمایا دونوں کو فیصلے کی طاقت بھی عطا کی یہ فیصلہ بھی بالکل نصاف پر مبنی تھا جتنے کی کھیتی اتنے کی بکریاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیتی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے تو میں یہ کہنا کہنا چاہتا ہوں کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے ان کا دودھ لے دودھ بیچے اور کھیتی بکری والے کے حوالے کر دی جائے وہ اس کی دوبارہ گڈائی کرے دوبارہ نہلائی کرے محنت کرے اس میں یہاں تک کہ کھیتی پھر پرانی حالت کے اوپر بحال ہو جائے جب کھیتی پرانی حالت پر بحال ہو جائے تو پھر کھیتی کھیت والے کو دے دی جائے اور بکریاں بکری والے کو دے دی جائیں تب تک بکریوں سے وہ فائدہ اٹھائے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ پسند فرمایا اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بہت لائق جانشین عطا فرمایا اذ نفشت فی غنم القوم جب کھیتی کے اندر گھس گئی تھیں لوگوں کی بکریاں جو کہ بغیر چرواہے کے تھیں رات کے وقت میں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے لیے شاہدین گواہ کے دیکھ رہے تھے ہماری نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا ففا سُلَيْمَانَ تو ہم نے سمجھا دیا یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دونوں نے فیصلہ درست کیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ہم نے زیادہ بہتر فیصلہ ڈالا وہ بلن آتینہ حکم و علم اور ہر ایک کو ہم نے علم بھی عطا کیا اور حکم بھی عطا کیا وہ سخر نام جب یوسف بہنا ولیم حضرت داود علیہ السلام کا مقام بھی بہت بلند تھا کتنا بلند مقام تھا پروردگار فرماتا وسخرنا ما داود اور ہم نے مسخر کر دیا تھا حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ الجبال پہاڑوں کو یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے والطیرہ اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا داود علیہ السلام کے ساتھ جبال کے اوپر اس کا آتھ وہ کنہ اور یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے بعض حضرات کو معجزات سمجھ میں نہیں آتے اور اصل بات کیا ہے کہ پرانے پاک ہی نہیں سمجھ میں آتا وہ عجیب قسم کی تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں اس موقع پر پہاڑوں کو مسخر کرنے کا کیا مطلب تھا اور پرندوں کو مسخر کرنے کا کیا مطلب تھا کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی کہ حضرت داود علیہ السلام لہن داود بھی ان کا آج تک مشہور ہے زبردست طریقے سے تلاوت کرنا اللہ نے ان کو آواز بھی ویسی دی تھی اور کتاب بھی ان کے اوپر اسی طرح کی نازل فرمائی جس سے بہت زیادہ خود کی یاد پیدا ہوتی ہے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے حضرت دعوت علیہ السلام اپنے خاص انداز سے تلاوت فرماتے تھے تو قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا تو وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ پہاڑ کی جڑ میں بیٹھیں اور تلاوت کرنا شروع کریں کوئی بھی بات کہیں تو پہاڑ سے سزائے بات گشت آتی ہے ادھر سے ایک آواز آتی ہے ادھر سے آپ ایک بات بولتے ہیں ادھر سے پہاڑ سے آواز آتی ہے پرانے مکان سے بھی اسی طرح کی آواز آتی ہے گنبدوں سے اسی طرح کی آواز آتی ہے گنبد بنائی اسی سوچ کے تحت گئے تاکہ آواز پھیلے اور دور تک لوگوں کو سنائی دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کی سدائے باز گشت تھی لیکن یہ کتنی کمزور بات ہے سدائے باز گشت تو پہاڑ ہر ایک کا جواب دیں گے آپ بولنے کوئی بھی بولے تو پہاڑ سے واپسی کی آواز آئے گی پہاڑوں کے مسخر ہونے کا بالکل یہی معنی ہے کہ پہاڑ بھی اسی طرح پڑھنے لگ جاتے تھے اور پہاڑ تو کرتے ہی تھے تسبیح ان کے سر کے اوپر پرندے آ کر جمع ہو جاتے تھے تو پرندے بھی ویسی تسبیح کرنے لگتے تھے اور ایک عجیب سما بن جاتا تھا ایک طرف وہ تلاوت کر رہے ہیں پہاڑ بھی اسی کی تلاوت کر رہے ہیں پرندے بھی اسی کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی آواز میں آواز ملا کر کے یہ ان کا معجزہ تھا کوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو فرق عادت ہو عام عادت کے مطابق نہ ہو اگر عادت کے مطابق پہاڑ جواب دے رہے ہوں وہ تو اہرے گہرے تو خیرے سب کو جواب دیتے وہ کننا فائدین یہ قرینہ دیکھیے وہ کن اور ہم ہی تھے کرنے والے کرنے والی ذات اللہ کی ہے پہاڑوں کی اپنی خصوصیت نہیں ہے اور معجزہ انسان کے اختیار کا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے سارا فعل پروردگار کا ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ اور ہم نے سکھایا تھا ان کو صنعت لبوسن لباس کا بنانا لبوس کے معنی بھی لباس لیکن یہاں بطور خاص خاص قسم کا لباس مراد زرہیں لوہے کی زرہیں تاروں کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں لوہے کے کرتے جس سے انسان تلوار کے وار سے بچتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے یہ خاص عطا فرمائی اور اللہ فرماتا ہے نہ ہم نے سکھایا یہ بھی ان کا ذاتی ہنر نہیں ہم نے ان کو ان کے دل میں ڈالا ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ کس قسم سے ذرہیں بناؤ بہترین قسم کے نئے نئے اس کے انداز اختیار کرو اور پھر اس کی کڑیاں صحیح جوڑیے اور یہ ان کے لیے خاص طور سے ہم نے سکھایا تھا اس میں ان کی خصوصیت کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے وہ اللہ نب الحدیب ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا بالکل آٹے کی طرح لوہا بن جاتا تھا اور پھر اس کی تار بھی بنائے وہ بھی آسان اور پھر تاروں کو دوسری تاروں کے ساتھ جوڑیں وہ بھی بالکل آسان لوہا آٹے کی طرح بن جاتا تھا کیسے بن جاتا تھا اللہ بناتا تھا اس میں بھی بعض وہی طبقہ جو معجزات جن کو نہیں حلق سے اترتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں کمال یہ تھا کہ اس سے پہلے کوئی ذریعہ بناتا نہیں تھا حضرت داود علیہ السلام لوہے کو گرم کرتے تھے پھر وہ نرم ہوتا تھا تو لوہا گرم کرنے سے تو سب کے لیے نرم ہو جاتا ہے تو کوئی بھی نرم کر سکتا ہے جو بھی لوہا گرم کرے گا لوہا نرم ہو جائے گا نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرشمہ تھا انہوں نے پروردگار نے حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور بالکل آٹے کی طرح ہو جاتا تھا پھر وہ اس سے بناتے تھے لبو سلکم تمہارے لیے زرہ بنانا لطف سینا کم تاکہ بچائیں وہ زرہ تم کو تف سینا بچائیں کم تم کو ممباتی کم تمہاری لڑائی سے تم انتم کیون اے انسانوں یہ نعمتیں میں نے عطا فرمائی تو کیا تم شکر کرتے ہو اور کیا کیا نعمتیں ملی ولیمان تجریب باركنا فيها اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ولیسلیمانی اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہوا کو مطلب اوپر جڑے گا وہ سخر الرِّيحَ اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا ان کے حکم کے ماتحت کر دیا تھا عاصفتاً اس حال میں کہ وہ آندھی کی طرح چلتی تھی تیز چلنے والی تھی تجریب امری ہے چلتی تھی وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے الارض اللتی بارکنا فیہا اس زمین کی جانب جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور کتنا چلتی تھی وہ آگے آ رہا ہے کہ صبح کو تھوڑی دیر جو چلتی تھی وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر چل لیتی تھی اور شام کو جو تھوڑی دیر چلتی تھی وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوا چلتی تھی تو ہوا چلاتی کس کو تھی انہوں نے پروردگار کے حکم سے اور پروردگار نے جس طرح ان کے دل میں ڈالا اس طریقے سے انہوں نے ایک جہاز بنایا اس جہاز کو ہوا کے ذریعے سے اڑایا جاتا تھا اور ہوا اس کو اڑا کر کے ادھر سے ادھر لے جاتی تھی اس جہاز کے اندر پوری ان کی کابینہ ہوتی تھی اور اس کابینہ کا پورا سامان ہوتا تھا کتنے لوگ کتنی کرسیاں کتنا سامان اس دور کے لحاظ سے اس موقع پر بھی بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں باغبانی کشتیوں کی طرح انہوں نے اس کے اندر کچھ ویسی پٹوار رکھے اسی طریقے سے وہ ہوا کے گھسنے اور نکلنے کے راستے رکھے تھے جس سے وہ اڑتا تھا تو یہ بات تو کوئی بھی محنت کر کے کر سکتا ہے حضرت سلیمان سلمان علیہ السلام کی بزرگی کس میں ہوئی کرامت کس میں ہوئی معجزہ کیا ہوا معجزہ یہی تھا ان کے حکم کے مطابق ہوا چلتی تھی جب وہ فرماتے تھے چل ہوا چلتی تھی اڑاتی تھی اور جب فرماتے تھے رک تو اسی کے مطابق وہ رکتی تھی یہ کیسے ممکن ہوا بس اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے وہ وہ کنہ فعلین ہم کرنے والے ہیں تو جواب دے چکا پروردگار اللہ کی بارک فیا اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور مراد اس سے ہمیشہ شام کی زمین ہوتی ہے اس میں ایک برکت یہ کہ بہت انبیاء کرام اس زمین میں آئے اور دوسری برکت یہ کہ ظاہری طور پر بھی بہت سر سبز و شاداب علاقہ ہے وہ کنہ بھی کل شی وہ کنہ بھی کل عالمین اور ہر ایک چیز کو ہم ہی جاننے والے تھے کشتی کہاں چل رہی ہے ان کا جہاز کہاں اڑ رہا ہے کون کیا کام کر رہا ہے اس سب کا سب ہم جانتے تھے ہم کر رہے تھے پروردگار وَمِنَ الشَّيَاطِينِ یہ بھی پیچھے جڑے گا وَسَخَّرْنَا فخرنا اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا شیاطین من الشیاطین جنات کو بہت سارے جنات میں سے شیاطین میں سے بہت سارے جنات کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا وہ کیا کرتے تھے مسخر کرنے کا مطلب ان کے تابع کر دیے تھے اور دوسرے مقام پر آگے آ رہا ہے جو بڑے سرکش قسم کے تھے ان کو تو سنگلوں میں زنجیروں میں جکڑ کر کے انہوں نے پہاڑوں میں اور جزیروں میں پھینک دیا تھا قید کر دیا تھا لیکن کچھ دوسرے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے کیا کام کرتے تھے میں یہ لہو جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اندر سے تہ سے سمندر کی تہ میں سے ہیرے اور موتی نکال کر کے لاتے تھے اور کیا کرتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ عمل کرتے تھے کچھ کام کرتے تھے اس کے علاوہ وہ آگے آ رہے ہیں سور سبا کے اندر کیا کام کرتے تھے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے راسیاتن جو چلوں کے اوپر ہی رہتی تھی ان کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا اگر اٹھائیں تو ہزاروں لوگ لگتے تھے ان کو ہلانے کے لیے اور کیا کرتے تھے بڑے بڑے ٹب بناتے تھے کیسے کل جواب جیسے کہ تالاب ہوتے ہیں تالابوں کی طرح لگن اور ٹب بنائے جاتے تھے اور عمارتیں بناتے تھے اور آئے گا وہاں پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی ان کو کام میں لگایا ہوا تھا اور وہ دنیا سے تشریف بھی لے گئے مگر جنات عالم الغیب تو تھے نہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک عرصے تک کام کرتے رہے یہ ساری چیزیں پروردگار نے عطا فرمائے وَكُنَّا لَهُمْ اور ہم ہی تھے ان کے لیے حفاظت کرنے والے یہ سرکش مخلوق یہ جناتی مخلوق وہ سرکشی کر کے کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ہم حفاظت کرنے والے تھے یہ نعمت آتا ہوں پروردگار کی اور ربا وانت ارحم الراحمین اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے یا ہم نے ان کو عطا فرمایا یا ہم نے ان کو رشد عطا فرمایا یاد کیجئے اذ نادا ربہ جب انہوں نے آواز دی اپنے رب کو انی مسنی الضر اس بات کے لیے کہ مجھے چھو لیا ہے تکلیف نے مجھے لگ گئی ہے تکلیف وانت ارحم الراحمین اے پروردگار تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے اس کا کیا معاملہ ہے آگے اس کی بھی قرآن پاک میں مزید تفصیل آئے گی بائبل کے جو چھپن صحیفے ہیں انہی صحیفوں میں سے ایک صحیفہ صحیفہ ایوب ہے اسی کے حوالے سے لوگ اس واقعے کی تفصیل تلاش کرتے ہیں اور دوسری تاریخی روایتوں کے اعتبار سے اور کچھ وہ روایتیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اس کے علاوہ دنیا کا ساز و سامان بھی عطا فرمایا صاحب اولاد تھے ان کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں اور سب کو پروردگار نے خوب خوب نوازا خود ان کو بھی ظاہری مال و دولت بھی عطا فرمایا لکھا ان کے پاس ایک ہزار اونٹ تھے اس دور کے لحاظ سے بہت قیمتی دولت تھی اور کیا کیا تھا بہت کچھ یہ سارا کچھ ان کے پاس موجود تھا لیکن کوئی بات پیش آ گئی وہ کیا بات پیش آئی جو ان کے مرتبے اور شان کے اعتبار سے ایسی تھی کہ اس کے اوپر گرفت ہو سکے ہمارے اعتبار سے نہیں کیونکہ ہمارے اعتبار سے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ تو کوئی بات کسی نبی سے ہو ہی نہیں سکتی نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد لیکن ان کے مرتبے کے اعتبار سے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو لغزش شمار ہو جاتی ہے ہمارے اعتبار سے تو وہ لغزش نہیں ہوتی ان کے مرتبے کے اعتبار سے کیا لغزش ہوئی اس کے اوپر گرفت ہوگی اللہ کی طرف سے بہت کچھ بیان کیا گیا اس کی تفصیل نہ قرآن کریم نے بیان کی نہ ہم اس کے محتاج کہ اس کو ہم سمجھے کوئی بات ایسی پیش آئی جس کے اوپر عجیب حادثہ ہوا کیا حادثہ ہوا ان سے ان کے بیٹے بھی بعد میں کہا کہ جدا ہو گئے اور بعد میں کہا کہ بیٹے بھی سب مر گئے بیٹیاں بھی سب مر گئیں مال بھی سب ان کا لٹ گیا اس صحیفہ ایوب کی روایت کے مطابق سارے بیٹے موجود تھے کسی بیٹے نے بہت شاندار مکان بنایا اس میں سب کی دعوت کی حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بلایا انہوں نے فرمایا کہ بیٹو تم سارے مل کر کھانا کھاؤ میں اور تمہاری والدہ بعد میں آئیں گے ہم خود کھا لیں گے سارے بیٹے اندر بیٹھے ہوئے تھے بیٹیاں بھی موجود تھے اچانک مکان گرا سب کے سب اس میں انتقال کر گئے اس کے روایت کے مطابق لیکن وہ ایسی چیزیں نصدق ولا نکذب نہ ہم کہہ سکتے کہ بالکل صحیح نہ کہہ سکتے کہ جھوٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے چونکہ ان کی کتابوں میں بہت ساری باتیں اسی طرح کی ہیں کوئی حادثہ ایسا پیش آیا جس سے ان کے سارے بیٹے انتقال کر گئے یا سارے بیٹے ان سے جدا ہو گئے حادثاتی طور پر مال باقی رہا جب بیٹے چلے گئے تو لوگ مال بھی لے گئے کہ تجھے کیا ضرورت ہے اب مال کی تیرا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے بالکل خالی ہاتھ ہو گئے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ خود بیمار ہو گئے اور کوئی کام نہیں کر پانے لگے تو ان کی اہلیہ محترمہ جن کا نام بھی اس صحیفے کے مطابق رحمت بی بی لکھا ہوا تو وہ دوسری جگہ جا کر کے کچھ مزدوری اور محنت کر کے تھوڑا بہت جو کچھ لاتی تھی اسی سے گھر کا گزارا چلنے لگا اس تکلیف کے اندر وہ کتنے سال تک رہے بعد نے سولہ بعد نے سترہ اور بعد نے اٹھارہ سال لکھا ہے اللہ اکبر اتنا لمبا عرصہ اس لمبے عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا اس واقعے کی تفصیل دو طرح بیان کی گئی ایک تو یہ کہ ایک دن یہی ان کی اہلیہ باہر کسی کام سے گئیں واپس آ رہی تھی ایک مجمع لگا ہوا دیکھا معلوم کیا کون ہے دیکھا ایک حکیم ہے دوائی بیچ رہا ہے انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی دوائی چاہیے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے کہا کہ تجھے کس لیے چاہیے کہا کہ میرے شوہر بیمار ہے اور بہت ہی بیمار ہے لیکن ان کے پاس دوائی نہیں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں اس نے کہا کوئی بات نہیں میں دوائی دے دیتا ہوں البتہ ایک شرط ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں تو ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ حکیم کی دوائی نے ٹھیک کر دیا تاکہ میری بھی شہرت ہو جائے اور لوگ دوائی خریدنے لگ جائیں میرے پیسے وہاں سے پورے ہو جائیں گے دوسرا اس واقعے کو لوگوں نے یوں بیان کیا دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے اور وہ بھی انہی پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ ان کی بیگم ایک دن پانی رہنے کے لیے چشمے پر گئی چشمہ پر ایک بڑے میاں ملے بڑے بزرگ شکل کے اس نے کہا کچھ پریشان سی لگتی ہو کیا بات ہے کہا اس لیے کہ میرے شوہر بیمار ہیں اور بہت پریشان اور بہت بیمار ہیں کہا میں علاج کر سکتا ہوں میرے پاس ان کے لیے دوائی موجود ہے کہا تو دے دو اس نے کہا کہ میں دوائی دے دوں گا لیکن اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اس ڈاکٹر کی اس حکیم کی دوائی نے مجھے ٹھیک کیا دونوں میں سے کوئی ایک بات پیش آئی بیوی نے جا کر کشور سے کہا حضرت علیہ السلام سے کہ ایک بندہ ملا تھا اس نے یہ یہ باتیں کہی ہیں کہ میں تجھے ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن تجھے ایک مرتبہ ایسا کہنا ہے اس پر وہ سخت ناراض ہوئے فرمایا کہ پیمبر کی بیوی ہو کر اس بات کو نے قبول کیسے کر لیا کہ ہم مشورہ کریں گے اس کے بارے میں وہ تو شیطان لعین ہے کہ جو آخری وقت میں ہم سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ اللہ کے بجائے کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے سو ڈنڈے لگاؤں گا ایسا تو نے سوچا کیوں سو ڈنڈے لگاؤں گا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا ابھی تو اٹھ نہیں پاتا ہوں تکلیف کیا تھی ان کو سب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نوز باللہ ان کے جسم میں کوئی چھالے پڑ گئے تھے کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی اور جس میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے نیچے گرتے تھے تو پھر وہ اٹھا اٹھا کر کے رکھتے تھے کہ میں میرا جسم تمہاری خوراک ہے تو تم سب نے لکھا کہ وحیات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بیماری ہو بھی نہیں سکتی ہے وجہ اس کی اس لیے کہ کسی نبی کو کسی پیمبر کو ایسی تکلیف نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہوں اور لوگ اس سے دور بھاگیں اس لیے کہ اگر ایسی تکلیف ہو جائے گی لوگ دور بھاگیں گے تو کار نبوت بھی نہیں ہو سکے گا جب لوگ قریب نہیں آئیں گے تو وہ دعوت کا کام کیسے کر سکیں گے جتنے پیمبر آئے سب حسین و جمیل شکلوں میں آئے تندرست آئے ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو متنفر ہونے کا ذریعہ بنے بہرحال کوئی تکلیف تھی ان نہیں مستن یا ضرور جس کو فرماتے ہیں بار بار کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے انہوں نے دعا کی پروردگار فرماتا فصل جب نہ ہو تو ہم نے ان کی بھی دعا کو قبول کیا یہ جو واقعہ پیش آیا حکیم کا اس کے بعد جو پروردگار سے پھوٹ کر دعا کی کہ دیکھو شیطان ایسے حملے کرنے لگ گیا ہے اے میرے مالک مجھے صحت عطا فرما یہ دعا کی اور وہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ سعد میں اچانک ان کے ایڑی لگنے سے نیچے سے چشمہ جاری ہوا فرمایا کہ اس میں نہاؤ اور اس کا پانی پیو اندر کی بیماری بھی ختم باہر کی بیماری بھی ختم اور بیوی باہر گئی ہوئی تھی واپس آئیں تو گھر کے اندر یہ ایک صحت مند پہلوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہاں میرے شوہر تھے وہ کہاں گئے آپ کیسے تشریف لائے انہوں نے کہا میں تیرا شوہر ہوں کہنے لگے مذاق مت کیجیے میں نبی کی بیوی ہوں سچ سچ بتائیے کون ہو تم انہوں نے پورا اپنا تعارف کرایا اور اپنا واقعہ بتایا وہ بھی حیران ہو گئی اللہ کا شکر بجا لائی اس کے بعد پروردگار نے پرانے کریم کہتا ہے کہ ان کو ان کے اہل بھی دے دیے گئے تو ان کے اہل کیسے ملے بعد نے کہا کہ وہ بچے زندہ ہو گئے بچیاں بھی زندہ ہو گئیں اور مال بھی واپس ملا اور زیادہ تر حضرات نے کہا کہ دونوں صحت مند ہوئے پروردگار نے مال عطا فرما دیا اور پھر اولاد عطا فرمائی اور پہلے سات تھے بعد میں اس سے ڈبل ہو گئے چودہ ہو گئے فستا جب نہ تو ہم نے قبول کر لی ان کے لیے دعا فتح تو ہٹا دیا ہم نے من منظر جو تکلیف تھی ان کے ساتھ وہ آتے نہ ہو اور دے دیے ان کو ان کے گھر والے وہ مَعَهُمْ اور اتنی دے دی ان کے ساتھ اور من عندنا ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے وذکرا للعابدین اور عبادت کرنے والوں کے لیے بطور نصیحت کہ جو عبادت گزار ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ پوری صورت میں جس کو جو پریشانی آ رہی ہے کس سے مانگ رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے اس کو مل رہا ہے نو علیہ السلام دعا کرتے رب انی مغلوب فانتصر ان کی دعا قبول ہو رہی ہے حضرت داود علیہ السلام کی قبول ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ اسماعیل و ادریس و ذلقفل اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذلقفل کو بھی یاد کیجیے یہ سب کے سب تھے ڈٹ جانے والے صبر کرنے والے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں سب اس کو جانتے ہیں ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے قرآن پاک میں زیادہ ان کا نام نہیں آیا میں عرض کر چکا کہ حضرت نو علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ پرانے پیمبر ہیں کوئی تفصیلی حالات نہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نہ قرآن کریم میں آئے لیکن اتنا سب نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے اور پروردگار نے ان کو کچھ ظاہری نعمتیں دی یعنی انسان کو کی ضرورت کے جو کام تھے وہ ان کو سکھائے اور وہ کون سے کام کسی نے کہا کہ بننا سکھایا کسی نے کہا سینا سکھایا کسی نے کہا ضرورت کے مطابق فلاں فلاں چیز بنانا سکھائی وزل قسل اور زل قفل کو بھی یاد کیجیے اور زل قفل کون ہے ان کا بھی تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت, بہت تفصیل سے نہیں بیان فرمایا موٹے طور پر بعض حضرات نے کہا کہ یہ ایک بزرگ ہے لیکن زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ بزرگ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیمبر ہیں اور پیمبروں کے بیچ میں ان کا ذکر آیا یہاں بھی آیا اور آگے بھی آئے گا دونوں جگہ پیمبروں کے بیچ میں ان کا ذکر آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور اسرائیلی روایات کے مطابق یہ وہ پیمبر ہیں کہ جن کے آگے ان کے چھ بیٹے ہوئے اور چھ کو چھ کو نبوت ملی اور ان کا یہ نام نہیں تھا بلکہ ان کے نام بشر تھا تو پھر ذل کفر کیوں کہتے تھے کہتے تھے کہ ستر نبیوں کی انہوں نے کفالت کی اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ذل کفر لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کل من الصابرین سب کے سب صبر کرنے والے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو داخل کیا فی رحمتنا اپنی خاص مہربانی میں انہم من الصالحین یہ سب کے سب تھے نیکی کرنے والے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور یاد کیجئے حضرت کو نون والے کو یعنی مچھلی والوں کو یاد کیجئے اور مچھلی والوں سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ ان کو مچھلی نے نگلا تھا اس لیے ان کا لقب پڑ گیا زن نون مچھلی والے ان کو بھی پروردگار نے رشد عطا فرمایا ان کو بھی پروردگار نے اپنی نعمتوں سے نوازا ان کا واقعہ کیا ہے اِذْ ذَهَبَ بن یاد کیجئے جب وہ چلے گئے تھے اپنی قوم کے پاس سے مغازباً غصہ ہو کر تفصیل میں نے عرض کی سورہ یونس میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پروردگار نے نینوا والوں کی طرف یونس ابن متی نینوا کی طرف بھیجا انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی ایک لاکھ بیس ہزار کی یہ بستی تھی لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے ایک زمانے تک وہی کیا جو ہر قوم پیمبروں کے ساتھ کرتی رہتی ہے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اس کے جواب میں کہ بس اب تیری قوم پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے یہ تعین نہیں تھی کہ کتنے دن میں آئے گا انہوں نے فرما دیا کہ تین دن کے اندر اب عذاب آنے والا ہے پھر یہ سوچ کر کے کہ اگر یہ عذاب نہ آیا تو لوگوں کو کیا جواب دوں گا اور بعد میں کہا کہ یہ سوچ کر کے بس عذاب کو آیا ہی چاہتا ہے آنے ہی والا ہے گھر سے نکلے پہلے ان سے بیوی جدا ہوئی پھر دو بچے تھے دونوں بچے جدا ہو گئے اس کے بعد کشتی میں بیٹھے تو پھر کشتی کولے لینے لگی بعد نے کہا کہ ایک آدمی زیادہ ہے اس کو اتارنا پڑے گا اور بعد نے یوں لکھا کہ نہیں کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بھگوڑا غلام ہے انہوں نے فرمایا میں ہی بھگوڑا غلام ہوں لوگوں نے کہا کہ آپ کے تم بالکل نہیں غلام لگ رہے ہو عجیب بات کر رہے ہو اس کے اوپر قرآن اندازی ہوئی قرآن انہی کے نام پر نکلا ان کو سمندر میں ڈالا گیا مچھلی نے ان کو نگل لیا کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن لکھے اور کم سے کم دو تین اور جتنے بہت سارے یعنی کوئی متعین روایت نہیں ہے ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے آخر مچھلی کو پروردگار کی طرف سے یہ الہام یہ حکم ملا کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ میری امانت ہے مچھلی نے لا کر کے کنارے پر رکھ دیا اور پروردگار نے وہاں ایک بیل کا انتظام فرمایا اور یوں دوبارہ صحت یاب ہوئے اور پھر قوم کی طرف گئے ادھر قوم کا کیا ہوا عذاب بالکل ان کے گھروں کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن وہ سب مل کر کے کھلے میدان میں گئے اپنے مال مویشیوں کو بھی ساتھ لے گئے اور سب نے بہت گڑ گڑا کر کے اخلاص کے ساتھ دعا فرمائی جو اللہ نے توبہ قبول کر لی عذاب ہٹ گیا جب عذاب ہٹ گیا وہ تلاش میں لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں تب تک حضرت یونس علیہ السلام بھی آ گئے دوبارہ بیوی بھی مل گئی جو بچے گم ہو گئے تھے وہ بھی مل گئے تمام پریشانی پروردگار نے ہٹا دی اس صورت کے اندر پروردگار صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ میرے سارے بندے دیکھو میرے آگے جھکے ہوئے مجھ سے مانگنے والے مجھ سے فریاد کرنے والے اور میں سب کی فریاد سننے والا لیکن انہی بندوں کو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا اور یاد کیجئے ذنون کو مچھلی والے کو اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا جب وہ چلے گئے تھے غصہ ہو کر وَذَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ تو انہوں نے گمان کیا تھا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے اس جملے کا مطلب سمجھیے یہ گمان حضرت یونس علیہ السلام کریں کہ پروردگار نعوذ باللہ مجھ پر قدرت نہیں رکھے گا میں بھاگ جاؤں گا یہ تو تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا ہو تو اللہ کے پیمبر ہے پھر کیا مطلب ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ میری اس معمولی سی بات کے اوپر میری گرفت نہیں ہوگی مگر اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی وہ سمجھے کہ میں بلند مرتبہ ہوں اور یہ بہت معمولی سی بات ہے اس پر تو کوئی گرفت نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے اس پر گرفت کی فنادا فی الظلمات تو پکارا انہوں نے اندھیریوں میں سمندر کی اندھیری رات کی اندھیری پھر سمندر کی لہروں کی اندھیری پھر مچھلی کے پیٹ کی اندھیری اندھیری اندھیریاں اللہ الہ الا انت یہ پکارا کہ نہیں ہے کوئی معبود الا انت سوائے تیرے سبحانک تیری ذات پاک ہے غور کیجئے یہ کس طرح کی دعا ہے ابھی ہم نے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سنی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو پروردگار سے یہ نہیں عرض کیا کہ میرے بیٹے کو غرق ہونے سے بچائیے صرف اتنا انعدہ کل حق تیرا وعدہ تو سچا ہے اور ان ابنی من اہلی اور میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو تو وعدہ خلافی کرتا نہیں آگے یہ نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے ادب یہی ہے بس درخواست پیش کر دیجئے کرتے تو آتی ہے باقی جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ پروردگار میں پریشان ہوں گھٹ رہا ہوں مچھلی کے پیٹ میں سانس نہیں لیا جا رہا ہے بہت پریشان ہوں اے میرے مالک نکال دے یہاں سے نہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ الہ الا انت گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہاں پر بھی تجھے ہی پکارتا ہوں اور تو ہی میرا مالک ہے تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے تو ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے کرنا کیا ہے وہ تو جانے سبحان کا تیری ذات پاک ہے اگر میں مر جاؤں الزام تجھ پر نہیں الزام مجھ پر ہی ہوگا اگر یہیں دم گھٹا رہے ہمیشہ کے لیے تب بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں مجھ پر الزام ہے سبحانک تیری ذات پاک ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے یہ ان کی شان کے اعتبار سے ورنہ عام آدمی کے اعتبار سے یہ لغزش نہیں یہ گناہ نہیں ہے بلکہ ہم اگر اتحاد کر کے کوئی کام کرتے ہیں ہم کو تو اگر حق بات کو پہنچ جائیں تو دو ثواب ملتے ہیں اور نہ پہنچے تب بھی ثواب ملتا ہے لیکن ان کی شان ان کا مرتبہ الگ ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے اس موقع پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کی چند باتیں جن سے اختلاف بھی رہا امت کو لیکن اس کا بھی سب نے اقرار کیا کہ اللہ نے بہت علم عطا کیا اس شخص کو خاص طور سے قرآن کی حکمتیں اس کے لیے باقاعدہ الگ سے ایک تفسیر ان کی اس موقع پر اس پر بحث کی کہ یہ انداز کیا ہے دعا کا تو اس پر لکھا کہ اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہو سکتا اس سے بہتر اگر انداز ہے کسی کا تو وہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہا ان کا کیا انداز تھا تو کہا ان کو جب ڈالا گیا آگ کے اندر جتنے انبیاء کرام پریشانی میں گھرے سب نے دعائیں کی اور قرآن پاک سب کی دعائیں کو نقل کر رہا ہے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا فرمائی اور فرمائی بھی کہ نہیں فرمائی قرآن پاک میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بلنا نارو کونی بردم و سلامہ پروردگار اپنی طرف سے فرما رہے ہیں انہوں نے یہ دعا کی کہ نہیں کی قرآن پاک میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ روایت میری نظر سے گزری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کر کے کہا کہ آپ کو تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے آپ دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں اپنے مالک سے تو انہوں نے جواب دیا انہو یرا حالی بے شک وہ میرا حال دیکھ رہا ہے تو اگر وہ مجھے بچانا چاہتا تو خود بچائے گا اور اگر وہ نہ بچانا چاہے مارنا ہی چاہے تو میں کون ہو سکتا ہوں اعتراض کرنے والا میں تو اس کا بندہ ہوں کہتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے لیکن الفاظ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ نبوت ہی کی زبان سے نکل سکتے ہیں عام آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے اس سے بلند مرتبہ وہ دعا ہے لیکن ہر کس و ناقص کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں ہر کس و ناقص کے لیے تو یہی باتیں ہیں گر گرائیں روئیں اپنے مالک سے عرض کریں میرے مالک میرے مالک معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے یہ جو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اس سے پہلا مصرا ہے اصل میں اگر بخشیں زہی قسمت نگر بخشیں شکایت کیا اگر بخش دیں گے تو بہت اچھا اور اگر نہیں بخشیں گے تو کوئی شکایت نہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے حضرت تانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کو ناز پسند نہیں ہے اس کو نیاز پسند ہے تو یوں کہنا چاہیے اگر بخشیں زہی یاری نگر بخشیں کروں زاری کہ اس بندے کی خواری کیوں مزاج یار میں آئی بندے کے لائق تو یہی ہے نیاز نیاز مندی اس کے سامنے عرض تو سن لی ہم نے ان کی بھی دعا ہی اور ہم نے ان کو نجات دے دی من الغم گھٹن سے وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو ایک روایت ہے کہ جس کسی بندے کو اس طرح کی پریشانی پیش آئے جیسی حضرت یونس علیہ السلام کو آئی تھی کہ پریشانیوں میں گر جائے اور کوئی اس کا حل نظر نہ آئے تو وہ یہی دعا مانگے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی تو پروردگار اس کو نجات دے گا اور فرمایا کہ آیت کے اندر خود اشارہ ہے سزا علی الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو ہم کسی طرح نجات دیتے ہیں وہ زکری وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے انہوں نے بھی اپنے مالک کو پکارا اور اپنے مالک ہی کے آگے دست سوال دراز کیا اذنا دا ربہ جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو ربی لا تذرنی فردا اے میرے رب لا تذرنی نہ چھوڑنا مجھ کو فردن اکیلا میں اکیلا رہوں میرے پیچھے میرا کوئی جانش نہ رہے جو کام میں کر رہا ہوں وہ کرنے والا نہ رہے ایسا مجھے نہیں چھوڑنا بلکہ مجھے جانشین عطا فرما ہم پڑھ چکے جانشین کیسا مانگ رہے تھے یہ نہیں ہے کہ جو جائیداد کا وارث بنے یری سنی و یری سمن آل یعقوب جو اس علم کا وارث بنے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا رہا ہے یعنی جو دین کا کام میں کر رہا ہوں وہ کام وہ بھی کریں وانت خیر الوارثین اور تم بہترین وارث ہے تم بہترین وارث عطا کرنے والا ہے دونوں جب له تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اب له نہ اور ان کو عطا فرمایا حضرت علیہ السلام اور سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں کی کڑیوں کو جواب جوڑیں گے تو پورا واقعہ بن جائے گا کہ انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا بے موسم کے پھل ان کے پاس تو فوراً یاد آیا کہ موسم میرا بھی نہیں لیکن پروردگار جس کو دینا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے اسی پر دعا کی اور پھر یہ حوالے پیش کیے کہ لم بدعا کرب رب شقیہ میرے مالک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا فوراً دعا قبول ہو گئی اور بشارت ہو گئی کہ تمہیں الپروردگار بیٹا عطا کرے گا یحییٰ اور وہاں تھا کہ کس طرح بیٹا عطا ہوگا کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا گھر والی دوبارہ جوان ہوگی تو جواب تھا کبھی علی کا اسی طرح گھر والی بوڑھی ہی رہے گی تم بھی بوڑھے رہو گے مگر بیٹا عطا ہو جائے گا یہاں فرمایا لَهُ زَوْجَ اور ہم نے ٹھیک کر دیا ان کے لیے ان کی بیوی کو یعنی ان کا بانج پن دور کر دیا بانج پن دور ہو گیا صحت ٹھیک ہو گئی اور فوراً اللہ نے اولاد عطا فرما دی اس سے معلوم ہوا کہ کمزوری بھی ان کی گھر والے میں تھی انہم فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین یہ ہے وہ آیت جو نچوڑ ہے ان تمام قصوں کا پیش کیا کیا گیا ہے بندوں کو سور کہف سے یہ واقعہ شروع ہوا قبر اولیا انا اعتدنا کا فری نزلا کیا لوگ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیں گے اولیاء کار ساز بنا لیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ایسے منکروں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے اس کے فوراً بعد حضرت مریم کا حضرت یحییٰ کا حضرت زکریہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور پھر کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ ہاں ایسا ہوا کہ یہ بزرگان محترم آئے اس کے جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے ماننے والے جو ان کے دین پر چل رہے تھے رفتہ رفتہ شیطان کے چکمے میں آئے فخلف من بعدهم خلف نہ خلف بنے اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہی بزرگ ہستیوں کو پکارنے لگ گئے اس کے بعد یہی مضمون سورہ تاہا کے اندر اور کھولا گیا کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد کیا حضرت علیہ السلام صرف طور پر گئے تھوڑا ہی دور اور بزرگان دین کو تو لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھائی لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے شیطان کیا کیا کرواتا ہے انسانوں سے اور سورہ تاہا کے فوراً بعد سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ان انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا لیکن وہ تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی اور قوم کس طرح پیش آئی بلکہ وہ صرف ایک ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقی سب کا تذکرہ اس طور پر ہم نے ان کو یہ نعمت دی ہم سے مانگا کرتے تھے ہم سے دعائیں کرتے تھے ہمارے سامنے گڑ گڑاتے تھے اس آیت میں بلکہ آیت کے اس حصے کے اندر اس سب کا نچوڑ پیش کیا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ سب کے سب وہ بزرگ تھے جو جلدی جلدی کرتے تھے نیکیوں میں دوڑ دوڑ کر کے نیکیاں کیا کرتے تھے وہ لوگ یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اس کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی نہ نماز پڑھنے کی نہ روزہ رکھنے کی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بزرگ ترین ہستیاں ہیں مگر یہ دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرتے ہیں ان کی زندگی میں وہ سٹیج نہیں آیا نبی ہونے کے باوجود اور تیری زندگی میں آ گیا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور یہ سب کے سب ہم ہی سے مانگا کرتے تھے ہم ہی کو پکارا کرتے تھے ہمارے سامنے ہی دعائیں کیا کرتے تھے اور وہ بھی کیسے رغبًا رغبت کے ساتھ امید کے ساتھ اس امید کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ کے ہاں جو دامن پھیلاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے اس یقین کے ساتھ وہ اور ڈر ڈر کر کے بھی ڈر ڈر کر بھی ہم سے مانگتے تھے امید کر کر کے بھی معلوم ہوا کہ دعا کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اپنی طرف انسان دیکھے تو ڈرے اور پروردگار کی رحمت کی طرف دیکھے تو تما اور لالچ کرے رغبت کرے وہ قانون خَاشِعِينَ اور یہ سب ہمارے لیے آج بھی کرنے والے تھے والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين اور اس کا بھی تذکرہ کیجئے آسانت فرجہاں جس نے اپنی سطر کی حفاظت فرمائی اور کیسی حفاظت فرمائی پاک دامن رہی یہاں تک کہ پوری قوم میں پاک دامن مشہور ہو گئی اور ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص یہاں کے حیرتناک طور پر جب بیٹا پیدا ہو گیا تو تب بھی صرف بچے نے بات کی انی عبداللہ تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اتنی نیک خاتون سے یہی امید ہے فنفقنا فیہا تو ہم نے پھونک ماری ان میں یعنی ان کے گریبان میں اور ہم نے ماری یعنی ہماری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مر روحنا ہماری طرف سے روح اللہ اور ہم نے ان کو بنایا وا اور ان کے بیٹے کو بنایا آیتا للعالمین دنیا جہان کے لیے اپنی قدرت کی زبردست نشانی ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ایوہ الانبیاء اے انبیاء کرام انہا امت امتکم امتم واحدہ یہ تمہاری جماعت ہے امتم واحدہ سب کی سب ایک ہی جماعت ہے سب ایک ہی کام کرتی ہے اللہ کی توحید کی دعوت دیتی ہے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور خود بھی اللہ ہی سے مانگتی ہے رغبا و راہ وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں فعبدونی تو تم میری ہی عبادت کرو یہ تو انبیاء کرام کا زمانہ تھا پھر کیا ہوا وہ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور لوگوں نے کاٹ ڈالا اپنے معاملے کو آپس میں کیسے کاٹ ڈالا سارے انبیاء کرام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے آئے لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہودی بنا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی بن گیا اور پھر اپنی الگ الگ پگڈنڈیوں پر چل پڑے اور پھر دین کو چھوڑ دیا اور کچھ رسم و رواج کا نام دین رکھ لیا اور ہر ایک ایک دوسرے سے اتنا دور ہوتا چلا گیا کہ آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اور پھر دین سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا وَتَفَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں إِلَيْنَا رَاجِعُونَ کوئی بات نہیں سب سب کے سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کرانا ہے سب ہماری طرف آنے والے یہاں فیصلہ ہو جائے گا اس اوپر کے مضمون سے نچوڑ نکلا کیا يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ تو جو کوئی کرے گا نیکی کے کام وہ شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو فلاں تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی جو بھی کوئی محنت کرے گا عمل کرے گا اس کا عمل رائے گاہ نہیں جائے گا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی یہ سوچ کر کے کہ ہماری عبادت کہاں قبول ہوگی ہماری دعائیں کہاں قبول ہوگی انسان مایوس ہو جائے یہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم ہیں اس کے لیے کوشش کے لیے لکھنے والے گویا ہم نے حکم دے رکھا ہے فرشتوں کو ایک ایک بات کو نوٹ کرو اس کی چھوٹی کوشش ہے اس کو بھی نوٹ کرو بڑی کوشش ہے اس کو بھی نوٹ کرو وہ ہرام حالا پر أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ حرام حرام کے معنی ناجائز اور ایک معنی لغت کے اندر ہی لکھا حرام کے معنی مقرر کرنا پکا کر دینا بات کو طے کر لینا اسی کے مطابق شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کا ترجمہ ہے مقرر ہے وہ حرام ہلاکریا قریت اور مقرر ہے ہر ایک بستی کے اوپر اہلک جس کو ہم نے ہلاک کر دیا مقرر ہے اس کے اوپر کیا انہم لا یرجعون کہ وہ واپس نہیں لوٹے گی واجب ہے بستی کے اوپر قیامت سے پہلے کوئی واپس نہیں آئے گا جو ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا انہم لا یرجعون ان کا واپس نہ لوٹنا ان پر واجب ہے اور بعض حضرات نے جو حرام کمانا حرام ہی کیا تو پھر لاکھوں زیادہ کرتے ہیں وہ حرام اور حرام علا فریت کسی بستی پر اخلقنا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا انہوں یرجعون حرام ہے یہ کہ وہ واپس لوٹ کر کے آئے اب لا مزید یاجوج و ماجوج تب تک بستیاں واپس نہیں آئیں گی اور دوبارہ زندہ نہیں ہوں گی اور یہی سلسلہ رہے گا حتی اذا فتحت یاجوج یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو من کل حدب ینسلون اور وہ ہر ایک اونچے ٹیلے سے ینسلون اب پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہوں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جب کھل جائیں گے اور ہر ٹیلے سے اوپر سے نیچے اس طرح دوڑتے آئیں گے جیسے کوئی پھل رہا ہو بس اس کے بعد قیامت قریب آ جائے گی وقت رب بل الحق ہو اور قریب آ لگا سچا وعدہ شاخیسا تو اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اب سارین کفر ان لوگوں کی نگاہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہماری بدبختی قد کننا فی غفلہ ہم تھے یقیناً خبری میں غفلت میں منہازا اس دن سے بل کننا ظالمین بے خبر کیا تھے ہم تو ظالم ہی تھے بلا بیٹھے تھے اس دن کو اور بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے ہمیں اس دن کی تیاری کا کوئی دھیان ہی نہیں رہا تھا اس آیت میں دوبارہ یاجوج اور ماجوج کا تذکر آیا اور میں گزشتہ صورت میں سور میں عرض کر چکا کہ بہت سارے حضرات نے کہا کہ فلاں قوم یاجوج اور ماجوج اور فلاں ہے اور فلاں ہے, اور فلاں ہے لیکن قرآن پاک کا انداز بتاتا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے پیش آنے والا کوئی واقعہ ہے اور پھر حضرت نواز ابن سمعان کی وہ روایت جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ چھوٹی موٹی چٹ مٹ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی لیکن یاجوج اور ماجوج کا جو اصل مسئلہ اور انسانی دنیا کے اوپر ان کا جو اصل حملہ ہوگا وہ قیامت سے پہلے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا اس کی تفصیل پوری بیان فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کو لے کر کس طرح پہاڑ پر چلے جائیں گے اور اسی سے وہ انسان بچیں گے اور یہ یاجوج اور ماجوج کے اوپر پھر پروردگار کی طرف سے کوئی عذاب مسلط ہوگا جس میں یہ سب مریں گے اور پھر طوفان کی بارش ہوگی جس سے بہ کر کے کچھ سمندر میں جائیں گے اور کچھ ایک پرندہ پیدا ہوگا وہ ان کو اٹھا اٹھا کر کے سمندر میں پھینکے گا واللہ عالم قیامت سے پہلے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ابھی سے انسان اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے وما تعبدون من دون اللہ جہنم اوپر تذکرہ کافروں کا ان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھٹی کیوں رہ جاتی ہیں انسان جب پریشان ہوتا ہے گھبراتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے اب اور بھی کوئی بات پیش آئے مگر اس کو کسی طرف دھیان نہیں ہوتا بس وہ ادھر ہی دیکھتا رہتا ہے آنکھیں پھٹی رہتی ہیں ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا تھا اور ان سے کہا جائے گا ان تم وہ ماتا بدون او منکرو بے شک تم بھی وما ماتا بدون اور جن کی تم پوجا کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہے اور جن کی پوجا کرتے ہیں نا وہ کون ہیں میں نے عرض کیا کہ تین قسم کی ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم ایک تو وہ پتھروں کے بت جن کو لوگ پوجتے تھے ان کو بھی کہا گیا اور دوسرے کس کی پوجا کرتے تھے اپنے مذہبی لیڈروں کی جو ان کو گمراہ کرتے تھے اور قومی لیڈروں کی اور تیسرے بزرگ ہستیوں کی تو یہاں ظاہر ہے آیت کا بالکل ظاہر بتا رہا ہے کہ مراد کون ہوئے جن کی پوجا کرتے تھے یا تو ان کے گمراہ کرنے والے لیڈر اور یا پتھر کے بت اور ظاہری طور پر یہی مراد ہے ان تم واردون تم سب کے سب جہنم کے لیے وارد ہونے والے ہو یاد ہوگا سر مریم کے آخر میں وہ اہم آیت کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر ضرور جہنم پر وارد ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وارد ہونے سے مراد ہیں ولما ورد ما مدین کا حوالہ دے کر کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر وارد ہوئے تھے وارد کا معنی اندر جانا نہیں بلکہ اس کے پاس آنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وارد کے معنی اندر جانا بھی ہے پھر ویسی تفسیر فرمائی یہاں اس کے معنی اندر جانا آ گیا انتم لہا واردون تم ہو اس کے لیے وارد ہونے والے یعنی اس پر جانے والے اور وارد کا لفظی معنی کیا ہے پیاسے آدمی کا پانی پر پانی پینے کے لیے اترنا لوکانہ لیہ اگر یہ سارے کے سارے خدا ہوتے یہ تمہارے بنائے ہوئے بت اور تمہارے مذہبی لیڈر وغیرہ ما وردوہا نہ داخل ہوتے آج یہ جہنم میں وہ فِيهَا خَالِدُونَ خالدون حالانکہ یہ سب کے سب رہے اسی میں رہنے والے ہیں جہنم میں لَهُمْ فِيهَا ذفیر ان کے لیے جہنم میں زفیر ہے وہ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور اس میں وہ سنیں گے بھی نہیں عرض کیا میں نے پیچھے آیا کہ جب ان کو بلایا جائے گا اللہ کی عدالت کی طرف تو کسی کی آواز نہیں نکلے گی خالی جس طرح اونٹ چلتا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کسی کی آواز نہیں ہوگی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابتدائی دور ہے جب عدالت میں حاضر کیا جا رہا ہے اس کے بعد جب جہنم میں پڑیں گے اس قدر چیخ و پکار اس قدر چلانا کہ کوئی آواز نہیں سنائی دے گی اسی کو کہا یوم التناس یہ چیخ و پکار کا دن ہے لہم فیہا زفیر یہی مضمون یہاں بیان ہوا ان انسانوں کے لیے جو جہنم میں پہنچے جہنم کے اندر زفیر ہوگی اور زفیر کا معنی سورہ حود میں آپ پڑھ چکے گدھا جو آواز نکالتا ہے ابتدا میں اس کو ظفیر کہتے ہیں اور جو آخر میں نکلتی ہے اس کو شہید کہتے ہیں اور اس کو ہم ترجمہ چیخنا اور چلانا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے گدھے کی طرح آوازیں نکلتی رہیں گی وہ فی لا ماحول اور وہ وہاں سنیں گے بھی نہیں کون سنے گا چیخو پکا گدھوں کی طرح آواز کون سن رہا ہے اس کو یہ آیت نازل ہوئی مکہ کے مشرقین بھی چلہ کھینچے بیٹھے رہتے تھے کوئی موقع آیا اعتراض کرنے کا فوراً اعتراض کرتے تھے عبداللہ ابن زبارہ یا عبداللہ ابن زب آرا دو طرح اس کا نام ہم نے پڑھا ہے اس نے فوراً ایک شوشہ چھوڑا اس نے کہا وہ مزے آ گئے کہا کیا مزے آئے کہا دیکھو ہم پوچھتے ہیں بتوں کو ہم پوچھتے ہیں فرشتوں کو اور عیسائی پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی پوچھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو تو ان کے قرآن میں تو آ گیا کہ سب جائیں گے جہنم میں علی اعظم بلّہ یعنی حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت عزیر بھی اور سارے فرشتے کہتے جب سارے جائیں گے تو مل جل کے رہ جائیں گے کوئی پریشانی نہیں وہاں اکٹھے ہو جائیں گے سارے کے سارے اللہ اکبر قرآن پاک نے ان کی غلط فہمی کو فوراً دور فرمایا میں ایسا نہیں ہے تم یہ شوشے چھوڑتے ہو ان ندی سبقت لهم من الحسنى بے شک وہ ہستیاں جن کے لیے طے ہو چکی ہماری طرف سے پہلے ہی الحسن حسن طے ہو چکی بہترین انجام طے ہو چکا بہترین نتیجہ طے ہو چکا العاقبت الحسن جو ہمارے نیک بندے ہیں اولئک لائق مبعدون ان کو تو جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جائیں گے جہنم میں ہیں حضرت عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام اور تمام فرشتے کیا بات کہہ رہے ہو ان کو دور رکھا جائے گا لا حسیسہا وہ تو سنیں گے نہیں اس کی حسیس کو حسیس کس کو کہتے ہیں آپ تنور کے پاس بیٹھ جائیے تو اس کے بیچ میں جو آگ نکلتی ہے اس آگ سے ذرا سی ایک آواز آتی ہے شوں شوں شوں وہ جو شوں کی آواز ہوتی ہے اسی کو عربی میں حسیس کہتے ہیں وہ تو جہنم کی حسیس آہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ فِي مَا اشتہاس أَنفُسُهُمْ اور وہ نیامتوں میں مزے سے رہیں گے اشتہت انفسهم جو چاہیں گے ان کے دل خالدون ہمیشہ ہمیشہ میں رہیں گے لا يحزنهم الفضع الاکبر ان کو تو بڑی گھبراہٹ بھی گھبراہٹ غم میں مبتلا نہیں کرے گی اور بڑی گھبراہٹ سے مراد نفقہ ثانیہ کی گھبراہٹ دو مرتبہ سور میں پھونکا گیا ایک مرتبہ پھونکا سب مرے اور دوسری مرتبہ پھونکے سب زندہ ہو گئے یہ جو دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا یہ گھبراہٹ بھی ان کو گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گی وہ تلق کا اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے تَتَلَقَّا استقبال کریں گے ہم ان کا الملائکہ تو فرشتے ہاں جائے اللہ اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے تمہارا وہ دن اللہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ان ہستیوں کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ چلے جائیں گے یہ نہیں جائیں گے ہاں تمہارے باطل معبود جائیں گے مذہبی گرو گھنٹال جا سکتے ہیں اور وہ پتھر جائیں گے جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے یوم السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنہ فاعلین یہ اس دن کی بات ہے یوم نطوی السماء جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو تطیس نیل للکتب تطیس جیل للکتب لکھے ہوئے کاغذ کے گچھڑ کے لپیٹنے کی طرح سجل کا کیا معنی ہے اس میں بہت روایتیں ہیں ابو داود شریف کی ایک مشہور روایت ہے کہ سجل آپ کے وہی لکھنے والے ایک کاتب کا نام تھا تو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جس طرح آپ کا کاتب لپیٹ دیتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو لیکن تمام حضرات نے اس کا انکار کیا کہ یہ روایت موضوعات یہ گھڑی ہوئی روایت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے تو پھر سجل سے کیا مراد ہے یا تو وہ کاتب ہے جو اعمال نامہ لکھتا ہے اور جب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا اعمال نامے کے لپیٹنے اعمال ناما لکھنے والے فرشتے کے لکھی ہوئی چیز کو لپیٹنے کی طرح اور یہ ترجمہ کیا گیا کہ لل قطب مانا میں علا کے ہے تو مانا سجل کے مانا کاغذوں کا گٹھڑ اور قطب کے مانا لکھی ہوئی چیز علل الب جس طرح کے لپیٹ دیا جاتا ہے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کے گٹھڑ کو لل قطب لکھے ہوئے کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اندر اور باقی اوپر سے رول ہو جاتا ہے اور کہا گیا کہ یہ لفظ اصل میں سجل آتا ہے اس عبارت کے لیے جو اس زمانے میں الحمد للہ چمڑے پر لکھی جاتی تھی یا پتھر پر لکھی جاتی تھی اس کو سجل کہا جاتا تھا بطور خاص قرآن پاک نے اسی کو بطور تشبیح لے لیا کہ جس طرح لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا کما بدانا جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اول خلق جس طرح شروع کیا ہم نے اول خلق پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو نعید ہو اسی طرح ہم دوبارہ لوٹا دیں گے پھر انسان زندہ ہو جائیں گے وعدن علینا یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے پکا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا انا کننا فاعلین بے شک ہم ہی ہیں کرنے والے اس کے بعد کیا ہوگا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے زبور کے اندر اوپر زبور کا تذکرہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے پڑھنے کا اسی کو دوبارہ دہرایا ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ ڈالی ہے اور اب قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک یہ بات باقی رہے من بعد ذکری نصیحت کے بعد یہ لکھی ہے ان الارض یری کہ زمین وارث ہوں گے اس کے عبادی یا صالحون ہمارے نیک بندے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے یہ وہاں بات لکھ ڈالی گئی ہے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس سے کون سی زمین مراد ہے بے شمار لوگوں نے اس سے مراد لیا کہ یہ زمین اس کے نیک بندے وارث ہوں گے اور وہی اس کے حاکم بن کر کے رہیں گے لیکن اگر یہ مراد ہو تو پھر گراؤنڈ کے اوپر تو یہ بہت کم پیش آیا نہیں اس آیت کی تفسیر سور زمر کے آخری رکوع کو دیکھ کر تفسیر کیجئے اور خود آیت بتا رہی ہے جب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت آ جائے گی ثانیہ ہو جائے گا اس کے بعد زمین کا وارث کون بنے گا ظاہر ہے اس کے بعد زمین سے مراد کون سی زمین جنت کی زمین تو جنت کی زمین کا وارث کون بنے گا عبادی الصالحون ہمارے نیک بندے سورہ زمر کی آئے دیکھ لیجئے سورہ زمر کہاں پر ہے چوبیسویں پارے میں اور اس کا آخری اس پارے نکل تو گیا وسیق اللہ اتقوا ربهم الى جنت زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنے وعدے کو وعدہ کہاں تھا زبور میں تھا پھر قرآن کریم میں تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اب وعدہ کیسا پورا ہوا اورثنا الارض اور اس نے وارث بنا دیا ہم کو زمین کا من الجنت حيث نشاء ہم ٹھکانہ بناتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں تو مراد اس سے جنت کی زمین ان عابدين بے شک یہ پورے کا پورا پہنچا دینا ہے یہ مکمل پیغام ہے یہ مکمل پیغام ہے رسالت ہے لقوم عابدین ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں پیچھے فرمایا ہم نے فلاں نبی کو بھیجا اس پر یہ کرم فرمایا فلاں کو بھیجا اس پر یہ کرم فرمایا فلاں کو بھیجا اس کی یہ دعا قبول فرمائی اس کی یہ دعا قبول فرمائی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہوا ہی نہیں ہر ایک کے اوپر کرم فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کیا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اس مضمون کو اپنے دماغ میں بٹھائیے اب آیت کا مطلب سمجھیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آپ پر کیا کرم فرمایا فرمایا آپ پر کیا کرم فرمایا آپ انسانوں پر دنیا پر پورے جہانوں پر کرم کرنے کے لیے آپ کو بھیجا وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رحمتا للعالمین مگر جہانوں کے لیے رحمتا مہربانی کرنے کے لیے عام طور پر جو مشہور مقررین اس کا ترجمہ کر دیتے نا وہ اس کو حال بناتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم جہانوں مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ رحمت بنا کر بن کر جہانوں کے لیے آئے اس میں تو دو رائے نہیں پروردگار فرماتا ہے جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے آپ کو بھیجا آپ آئے اسی لیے کہ ہم جہانوں پر رحمت کرنا چاہتے تھے انسانوں پر مہربانی کرنی تھی جنوں پر مہربانی کرنی تھی حیوانوں کو ان کے حقوق دلانے تھے بلکہ حیوانات سے آگے بڑھ کر نباتات کو اس کے حقوق ملنے تھے اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا نباتات کو بھی حقوق ملے نہیں ملے آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں انسان کھاتے ہیں ان سے بھی سنجا نہ کرو جو جانور کھاتے ہیں ان سے بھی سنجا نہ کرو تو گویا نباتات کو بھی حقوق ملے آپ نے ارشاد فرمایا جنگ کے موقع پر بھی ہرے درختوں کو مت کاٹو گھاس کو مت کاٹو فصلوں کو مت اجاڑو تو گویا نباتات کو بھی حقوق ملے ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالموں پر رحمت کرنے کے لیے اور عالموں سے مراد کبھی صرف ہوتے ہیں انسان انسانی دنیا اور کبھی مراد ہوتے عالم میں دنیا عالم میں آخرت اور یہاں مراد کیا ہے اس ساری کائنات پر مہربانی کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا اللہ اکبر اتنا موقع نہیں خود سمجھیے گا ایک ایک چیز پر آپ کے ذریعے سے رحمت ہوئی مہربانی ہوئی جانوروں کو ان کے حقوق ملے انسانوں کو ان کے حقوق ملے ماننے والوں کو بھی ملے نہ ماننے والوں کو بھی ملے پڑھا نہیں دیکھیے لوگ کہتے ہیں جنگ کے اندر وہ سب کچھ جائز ہے جو غیر جنگ میں جائز نہیں مگر آپ ہی کے ذریعے انسانوں کو معلوم اللہ فاتدو بمثل ما تدا اتنی زیادتی کرو جتنی تم پر زیادتی ہوگی قاتل الذین یقاتلونکم جنگ ان سے کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرے جو بڈھے جنگ نہیں کر سکتے ان سے جنگ نہ کرو بچے جنگ نہیں کرتے ان سے جنگ نہ کرو عورتیں جنگ نہیں کرتی ان سے جنگ نہ کرو بلکہ وہ مذہب کے پیشوا جو اپنی اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہ کرو اللہ اکبر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو آپ کیا پیغام لے کر آئے فرمایا وہی پیغام جو سارے نبی لے کر آئے تھے اور قرآن پاک کیا کرتا ہے سورج جب آخر میں آتی ہے تو نچوڑ پیش کرتا ہے پہلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا دوسرے میں وما ارسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا آج تک کسی نے رسول کو الا نوحی علی مگر ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے انہو لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سورت کے آخر میں بھی فرمایا کہ ہاں یہی مقصد تھا سارے نبیوں کو بھیجنے کا یوحی نمایو بے شک میری طرف ہی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے انتم مسلمون تو کیا تم ہو فرما برداری کرنے والے تولوا فقل اذنتکم علی سوا پس اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ فرما دیجئے اذنتکم میں تم کو آگاہ کر چکا سوا برابری پر برابری کے معنی سورہ انفال میں میں نے عرض کیے دسویں پارے میں شاید یاد ہوں گے سوا کے معنی اس حالت میں چھوڑ دو کہ سب برابر ہو جائیں یعنی ہم اور تم اس بات کے جاننے میں اب برابر ہو گئے کہ ہمارا مالک ایک ہے اور ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے اور وہ قیامت کب آئے گی وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے ان ادری یہ ان نافیہ ہے چند مقام ہیں قرآن پاک میں ان نافیہ کو پہچاننا مشکل ہے وہاں پر کیسے ورنہ ان نافیہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ نہیں ہے وہ ان ادری اور میں نہیں جانتا ہوں اقریب کیا قریب آ لگی ہے وہ ام بعید یا دور ہے وہ کون سی ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ کون جانتا ہے القول ویعلم ما تکتمون اس کو وہ جانتا ہے انہو یعلم الجہرا بے شک جو جانتا ہے من القول بات میں سے الجہرا زور سے بولی ہوئی بات کو بھی ویعلم ما تکتمون اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور میں نہیں جانتا ہوں لعلہ شاید کہ وہ فتنہ تم تمہارے لئے آزمائش کا ذریعہ ہو وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور کچھ دیر کے لیے زندگی کا سامان دینا ہو ایک متعین وقت تک لگتا ہے بس اب تمہارا وقت آیا ہی چاہتا ہے اور بحکم بالحق اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی اے میرے پروردگار احکم بالحق فیصلہ کر دیجئے انصاف کے ساتھ اسی آیت سے سمجھا گیا کہ یہ صورت بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے مکی ہے لیکن اس دور میں ہے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار اب کر دیجئے فیصلہ والوں کو جدا کر دیجئے باطل پرستوں سے چنانچہ جدا کر دیا گیا پھر قال رب احكم اور دوسری قرآن کی قل بھی ہے اسی لیے ایسا لکھا جاتا ہے تاکہ دونوں طرف پڑھا وربنا الرحمن المستعان اور ہمارا رب بے پناہ رحم کرنے والا المستعان اسی سے مدد مانگی جاتی ہے علامات تصفون ان باتوں کے اوپر جو وہ بیان کرتے ہیں سورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ آیا اور چند ہی الفاظ میں مگر زبردست طریقے سے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا دوسری صورت کے وہاں سے شروع فرما لیا کہ جہاں فوراً قیامت کا نقشہ ہی کھینچا جا رہا ہے مگر اس کے مقابلے میں ذرا تفصیل سے اور اس کے مقابلے میں ذرا بھیانک انداز سے کیا ہے قیامت انسان تو بس خالی سنتے ہیں قیامت آئے گی اچھا آئے گی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب آئے گی کس کا نام ہے قیامت اس کے لیے اس صورت کا ابتدائی حصہ پڑھیے کیا ہے قیامت اللہ اکبر یہ سورت الحج ہے مدنیتن اور انہوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے اور اس میں زبردست بحث ہے کہ یہ مدنی ہے کہ مکی ہے اس لیے کہ اس کی بات آیتوں سے لگتا ہے بالکل کہ یہ مکی ہے اور بعض سے لگتا ہے کہ یہ مدنی ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں انصاف کی بات یہی ہے کہ کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں لیکن جب صورت میں زیادہ آیتیں مدنی ہوتی ہیں تو اس صورت کو مدنی کہا جاتا ہے اس لیے اس کو مدنی کہا گیا اور جمہور تقریباً ساری صورت کو مدنی ہی کہتے ہیں وہی سمان و سبعون آیا اور اس میں کتنی آیتیں اٹھتر آیتیں وعشر رکوعات اور دس رکوع ہیں سورت کے اندر سورت الحج مدنی ہے گزشتہ سورت مکی تھی تو اس میں مدنی دور کے کیسے احوال ہیں بالکل ویسے ہی اس کو لا کر کے ختم کیا ہجرت کے اوپر تو ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں کیسے حالات پیش آنے والے تھے وہ حالات اس سورت کے اندر بیان ہوں گے مثلاً پہلے رکوع کے اندر قیامت کا منظر کھینچا گیا اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی اور قیامت کی تیاری کے لیے فرمایا گیا اور دوسرے رکوع کے اندر ہی شروع فرمایا وہاں سے مضمون کہ مدینہ پہنچے تو وہاں انسانوں میں چھوٹے دل والے بھی پیدا ہوا ایک تیسرا طبقہ مکہ میں جو ہی طبقے تھے یا ماننے والے یا نہ ماننے والے نہ ماننے والے ایسے نہیں تھے کہ دل سے نہ مانتے ہیں اور زبان سے کہیں نہیں جی ہم مان لیتے ہیں نہ وہ تو سخت قسم کے اکھڑ قسم کے لوگ تھے ابو جیل کی آدھی گردن کٹ کی تب بھی کہتا ہے نہیں مانتا ہوں یہ طبقہ مدینہ میں پیدا ہوا جو زبان سے کہتے تھے ہم مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے تھے منافقوں کا طبقہ ان کو منافق کہتے ہیں پیدا کیوں ہوئے میں نے پیچھے تھوڑا سا سورہ بکرا میں ان کا تعارف کرایا کہ ان کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ذرا پہلے یہاں کے لوگوں کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہماری ایک سو بیس سال سے جنگیں چل رہی ہیں اور ہماری جنگوں کا یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے اس متحد پلیٹ فارم کے لیے کوئی امیر ہونا چاہیے اس کے لیے منتخب کیا جا رہا تھا عبداللہ ابن ابئی کو اور اس کے اندر اندر اس کا نفس کروٹیں بدل رہا تھا کہ اب میں مدینہ کا بادشاہ بننے والا ہوں لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج نمودار ہوا تو اس کا چراغ گل کون پوچھتا سورج کے سامنے چراغ کو اس نے اپنی پارٹی کو کہا جو سب اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ کب ہم بادشاہ بننے والے ہیں آپ آج کے زمانے میں اس کو بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی کو منسٹر بننا ہو لوگ اس کے گرد کیسے جمع ہوتے ہیں امیدیں لگ جاتی ہیں اور کیسی چاپلوسیاں کرتے ہیں وہ سارے چاپلوس اس کے گرد جمع ہوئے آپ کیا کریں اس نے کہا بٹ جاؤ یہ جموں کی زبان دبک جاؤ اپنے آپ کو چھپاؤ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاؤ یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جاؤ مشرقوں کے ساتھ مشرق بن جاؤ جیسا ماحول ہو ویسے اس کے اندر ڈل جاؤ اور پھر دونوں کو ظاہر کرو کہ ہم انہیں کے ساتھ ہیں دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جو غالب آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہو جائیں گے پھر اس طبقے نے کیا گل کھلائے وہ آپ گزشتہ سورہ نسا میں اور سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑ چکے ہیں یہاں ان کی ایک زبردست تصویر پیش کی جائے گی اس کے فوراً بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرا کے حج کے کچھ موٹے موٹے احکام بتائے گئے اور حج میں چونکہ قربانی دی جاتی ہے تو قربانی پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا گویا فکری طور پر جو حملے ہوتے تھے اللہ کے دین کے اوپر اور ایمان والوں پر ان کا جواب دیا گیا اس کے بعد جو جسمانی حملے ہوتے تھے ان کا جواب دیا گیا اور وہ پہلی آیت نازل ہوئی جس کے اندر مدینہ پہنچنے کے بعد ایمان والوں کو اجازت مل گئی کہ آپ مظلوم ظالم کے دام توڑ سکتا ہے یہ اس صورت میں نازل ہوا اور پھر شرک کی برائی اس زبردست انداز سے کی گئی کہ ایسا تو مکی صورتوں کے اندر ان کا اپنا انداز ہے مگر وہ مضمون ان میں بھی نہیں آیا جو اس میں آیا کہ جو آدمی مشرق ہوتا ہے وہ اپنے مرتبے اور مقام سے کس قدر گر جاتا ہے اور سورت کے آخر میں شرک کی برائی کے لیے ایک حصی مثال پیش کی گئی کہ غور تو کرو جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو ان کے سامنے سے اگر مکھی ان کا کھانا لے کر بھاگ جائے وہ اس سے نہیں چھڑا سکتے ہیں یا ایوہ الناس اے ساری دنیا کے لوگوں اتقو ربکم درو ڈرو اپنے رب سے اتقو ربکم اے لوگوں لوگو بلا رہا ہے تقوی اختیار کرو اپنے رب کا ان زلزلہ تذکا شیعون عظیم تم نے جو قیامت کا تذکرہ سمجھا سنا تھا اس کو سمجھانی تم نے کیا ہے قیامت ان زلزلہ تذکا شیعون عظیم بے شک قیامت کا جھٹکا زبردست چیز ہے کیسا ہوگا یوم ترونہا اس دن ایک تم دیکھو گے کل مرضعت غافل ہو جائے گی کل ہر ایک دودھ پلانے والی اما ارضعت یا تو ماں مزریا تو مانا اپنے دودھ پلانے سے یا ماں بنا من تو مانا اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی اور اس سے معلوم ہوا کہ پروردگار نے ماں کو وہ سلیقہ دیا ہے ان کے اندر وہ درد وہ شفقت وہ پیار ہیں وہ ممتا بھی ہے کہ وہ کبھی دودھ پینے والے بچے کو بھولتی نہیں ہے بیچاری مرتے مرتے بھی اس کو خیال ہوتا ہے کہ میرے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا اللہ اکبر تبھی تو ماں کے وہ حقوق بیان ہوئے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تیری ماں خوش نہیں ہوگی تجھے جنت نہیں ملے گی اما ارضعت دودھ پلانے والے کو سے بھول جائے گی غافل ہو جائے گی اس کا نام ہے قیامت دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا بھیانک حادثہ پیش آ جائے مگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا نہیں بھولتی ہے وہ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہم اور تصور کی نگاہوں سے سوچو کہ کوئی ایسا خوف اور ڈر کے ماحول پیدا ہو کہ ڈر کر کے حمل والی عورت کا حمل گر جائے اس کا نام ہے قیامت وہ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ذاتی حمل اور رکھ دے گی جن دے گی ہر ایک حمل والی حملہ ہاں، اپنے حمل کو یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر یعنی اس وقت میں تو حمل گرا دے گی کیا واقعت میں ایسا ہوگا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا لیکن زیادہ تر حضرات نے کہا کہ نہیں یہ سمجھو کہ ایسا حادثہ جس کی وجہ سے ڈر کے مارے خوف کی وجہ سے حمل والیوں کا حمل گر جائے اس کا نام ہے قیامت وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا سکارا اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا کہ لوگ نشے میں ہیں نشے میں سکارا سکران کی جمع کیسا نشے میں نشے والے کو نہیں دیکھتے ہو بے ترتیب گرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کی طرح وہ بھی سکارا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے پھر کیوں ہوں گے ایسا پروردگار کے عذاب کی وجہ سے مبہوت ہو جائیں گے ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا وَمِنَ النَّاسِ کے مئی اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ادھر قیامت آ رہی ہے ادھر لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں اور کوئی کہتا ہے کتنے ہیں تین ہیں اور تین میں سے تیسرا اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں کہ تینتیس کروڑ اور پتہ نہیں کتنے کتنے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ شیطان مریض اور جھگڑا کیوں کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں ہر ایک پرپس شیطان کے شیطان ان کو سمجھاتا ہے پروردگار کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان جو اس کو دوست بناتا ہے اسی کا وہ بیڑا غرق کرتا ہے کتب علیہ انہو من تولاہو لکھ دیا گیا ہے شیطان پر کہ جو اس کے ساتھ دوستی لگائے گا فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ تو وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا ویاتی إِلَىٰ عذاب السَّعِيدِ اور وہ اس کو ہدایت دے گا بھڑکتے ہوئے عذاب کی جانب بھڑکنے کے عذاب کی جانب اس آگ کے عذاب کی جانب جو بھڑک رہی ہوگی یا یوحناس اے لوگوں اگر تم سمجھتے ہو کہ قیامت کا لانا مشکل ہے تو تم پروردگار کی قدرت پر کیوں نہیں غور کرتے کیا ہے اس کی قدرت اوپر فرمایا کہ قیامت ایسے آئے گی اس کا منظر اب پیش کیا جا رہا ہے کہ کیسے آئے گی کیسے آ سکتی ہے اس لیے آ سکتی ہے کہ پروردگار زبردست طاقت کا مالک ہے یا یوحناس اے لوگو ان کن تم فی بن اگر تم شک میں ہو من البعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تو غور کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَاب تو ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اس ایک انسان سے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلایا ثم من نطفہ پھر پیدا کیا ہم نے ایک ناپاک قطرے سے ثم من علقہ پھر پیدا کیا چپکنے والے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کے معنی چپکنے والا خون کا وہ لوتھڑا جو چپکا ہے ثم من مزغت مخلقہ پھر پیدا کیا اس گوٹی سے مخلقت جس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے وغیر مخلقت اور جس کی شکل نہیں بھی بنی ہوتی ہے یہ مختلف ادوار گزرتے ہیں انسان کے اوپر کبھی وہ مٹی تھا اس کے بعد وہ نطفہ بنا اس کے بعد علقہ بنا اس کے بعد مزغہ بنا جس کی کوئی شکل نہیں تھی بوٹی جس کی کوئی شکل نہیں اس کے بعد باقاعدہ اس کی ایک شکل بنی لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ان مختلف ادوار سے تم کو گزارا تاکہ ہم تمہارے سامنے بیان کریں کس بات کو کہ وہ پروردگار جو یہ کام کر سکتا ہے انہو قادر وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کو لائے لنبین لکم ما یاتینا تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کریں اپنی قدرت کی نشانیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں چھپا ہوا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم ٹھہراتے ہیں تم کو ماں کی شکموں میں نشاؤ جتنا ہم چاہتے ہیں الا اجل مسمع جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں الى اجل مسمع ایک متعینہ مدت تک کے لیے نشا جو ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اجل مسمع ایک متعین مدت کتنی متعین مدت جو اللہ کے ہاں طے ہے کسی کو سات مہینہ کسی کو آٹھ مہینہ کسی کو نو مہینہ اور کسی کو چاہتا ہے تو بہت زیادہ ٹھہراتا ہے ایک بزرگ کا نام آپ سنتے نا مزاحم ان کے لیے مشہور ہے کہ جب پیدا ہوئے تو اتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے کہ باہر نکلے تو دانت نکلے ہوئے تھے اور ہنستے ہوئے پیدا ہوئے نام ہی ہو گیا زحاق بہت ہنسنے والا مشہور ہے واللہ والا یہ میری قدرت ہے ثم نخرجکم طفلا پھر ہم نکالتے ہیں تم کو اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو اس پر ایک نحوی اشکال کے لوگ تو بہت ہیں اور طفلن تو واحد ہیں تو اطفال ہونا چاہیے نہیں فردن فردن ہم تم کو نکالتے ہیں تم میں سے ہر کوئی بچہ ہوتا ہے تم بنے تب لوگوں پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو تاکہ اس سے پہلے گویا کوئی لفظ چھپا ہوا ہے پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں تم کو بڑا کرتے ہیں تم کو حادثوں سے بچاتے ہیں نہیں تب لوگوں شدھا تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَا پھر کیا ہوتا ہے جوانی کے بعد کچھ تو وہ ہیں تم میں سے جن کو وفات دی جاتی ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ اور کچھ وہ ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے الہ ارضل العمر عمر کے نکمے حصے کی طرف اور نکمہ حصہ کون سا جس میں کھایا ہوا کھانا یاد نہیں رہتا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّا تاکہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ بھی اللہ اکبر اور یہ ایک جھٹکا لگایا جاتا ہے کہ میری قدرت کو سمجھو جو پروردگار تم زندوں سے تمہارے علم کو لے سکتا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان سب کچھ بھول جاتے ہیں وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَ اور سنو میری قدرت کو میری قدرت کیا ہے مجھے کہتے ہو قیامت نہیں لا سکتا ہوں اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھتا ہے زمین کو ہاں اس حال میں کہ وہ خشک ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کس طرح کی خشک زمین تھی جلی ہوئی سڑی ہوئی کشمیری نہیں اس کو سمجھیں گے اس کو جموں میں کبھی دیکھیے گا ہے گرمی کے موسم میں کس طرح جل جاتی ہے ہر چیز معلوم ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی تھی شاید فیضا ان دن علی تو اچانک ہم اس پر اتارتے ہیں پانی احتزت تو وہ کیا ہلنے لگتی ہے احتجا یحتز احتزاز ہلنا احتجاج ہلنا ہی اس کو ہلاؤ اپنی طرف پیچھے ہم ابھی پڑھ کے آئے احتزت وہ ہلنے لگتی ہے ورابت اور ابھرنے لگتی ہے اوپر کو آنے لگتی ہے اچانک کھیتی نکلی اچانک لہلانے لگی اچانک اوپر اٹھنے لگی وہ امبدت من زَوْجٍ جن اور اگا دیتی ہے زمین من کل زوجن بہیجن ہر ایک خوبصورت جوڑے کو جتنی نباتات اگتی ہے سب کی سب جوڑے دار اگتی ہے اور سب کی سب خوبصورت اور ذالک بان اللہ الحق یہ سب کا سب کیوں ہوتا ہے اور تم کو کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اس حقیقت کو سمجھو ان اللہ الحق کہ اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے وہ جو چاہتا ہے تو کر دیتا ہے وہ انتا اور تاکہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے وہ مردہ نہیں زندہ کر سکتا ہے وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ پروردگار بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے اور چوتھی بات تاکہ تم اس بات کو سمجھو آتیت قیامت آنے والی ہے لا بھائی فیہا اس میں کوئی شک نہیں اور پانچویں بات وہ فی القبور اور تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ پروردگار زندہ کر کے اٹھائے گا من فی القبور ان کو جو قبروں میں ہیں یہ میری قدرت کو پہچانو میری قدرت کیا ہے پہلے تو قیامت کا منظر پیش کیا کہ کہتے ہیں قیامت آئی اچھا گی تو دیکھ لیں گے ایسا جیسے نانی کے گھر جانا ہے اس کا نام ہے قیامت جس دن انسان بھول جائیں گے ایک دوسرے کو دودھ پلاتی اپنے بچے کو بھول جائے گی حمل والی حمل کو بھول جائے گی اور پھر قیامت کس طرح آئے گی فرمایا اتنی بڑی طاقت کا مالک پروردگار کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا ہے یہ چار پانچ باتیں فرمائی تم اس بات کو سمجھو کہ وہی ہے تم اس بات کو سمجھو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تم اس بات کو سمجھو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تم اس بات کو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اٹھائے گا فی القبور جو قبروں میں ہے یہ عربوں کو سامنے رکھ کر فرمایا چونکہ ان کے ہاں سب دفن کرتے تھے مشرق بھی دفن کرتے تھے یہودی بھی دفن کرتے تھے عیسائی بھی دفن کرتے تھے دفن کے طریقے الگ الگ ہوں گے لیکن اس کے باوجود کرتے سب دفن ہی تھے لیکن قبر کا مطلب یہ نہیں کہ جو قبر میں نہیں گیا اس کو نہیں اٹھائے گا اس زمانے میں بھی کچھ لوگ سمندر میں بہہ جاتے تھے ان کو مچھلیاں کھاتی تھی اور کچھ کو درندے کھا جاتے تھے تو کیا وہ نہیں اٹھیں گے وہ بھی اٹھیں گے اور جن کو آگ میں جلا دیا گیا وہ بھی اٹھیں گے وَمِنَ النَّاسِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اس کے باوجود کچھ لوگوں میں سے ہیں ایسے پاگل میواز فی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم بغیر کسی علم کے اور علم کس کو تسلیم کیا گیا پیچھے عرض کیا کہ کوئی عقلی دلیل پیش کرے کہ پروردگار نعوذ باللہ ہے مگر وہ عاجز ہے قیامت نہیں لا سکے گا یا ہے ہی نہیں یا ہے مگر ایک نہیں تین ہیں یا تینتیس کتنے ہیں بہت زیادہ ولا بغیر علم کوئی عقلی دلیل بھی نہیں اور دوسرے کوئی نقلی دلیل نہیں اور نقلی دلیل میں دو چیزیں یا تو کوئی آسمانی کتاب کی بات پیش کرو یا کسی پرانے پیمبر کی حدیث پیش کرو ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے اب ان تین چیزوں کو اکٹھا کرو بغیر علم عقلی دلیل کے بغیر ولا ہدن بغیر کسی ہدایت کے پرانی پرانی بزرگ ہستیوں میں سے کسی کے قول کے بغیر ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے ثانی عصفی ہی کیوں جھگڑا کرتا ہے انسان جھگڑا کرتا ہے ثانی عصفی ہی اپنے پہلو کو بدلتے ہوئے تکبر کے طور پر آدمی اکڑتا ہے تو پہلو پلٹ لیتا ہے اور بعض نے عصف کا ترجمہ پہلو کے بجائے مونڈا کیا تو اپنے مونڈوں کو ہلاتے ہوئے جب زیادہ متکبر ہوتا ہے تو مونڈ ہلاتا ہے سبیل اللہ اور یہ جھگڑا اللہ کے بارے میں کس لیے کرتا ہے جان بوجھ کرتا تاکہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے لہو فی دنیا خزی ایسے انسان کے لیے جو اس کی توحید میں جھگڑا کرے دنیا میں رسوائی ہے وہ قہ یوم القیامہ اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب الحریف جلانے کا عذاب ذالک بما قدمت کا یہ بات اس وجہ سے ہے اس کو کہا جائے گا بما قدمت ادا کا جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ پروردگار ظلم کرنے والا نہیں بندو پر ظلام مبالغہ اس میں فائل کے معنی میں ہے یہ ترجمہ نہ کیجئے کہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں تھوڑا تھوڑا کرتا ہے کہ ظلم کرنے والا نہیں کیونکہ مبالغہ جب نفی کے تحت آیا تو مانا نکلا کچھ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں اور اس مضمون کو بھی سمجھیے کہ قیامت کیوں آئے گی اور ظالم کو سزا کیوں ملے گی اس لیے ملے گی کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں مطلب اگر ظالم کو سزا نہ ملے اور مظلوم کو آنسو نہ پوچھے جائیں تو اس کا مطلب اللہ کے یہاں کوئی انصاف ہی نہیں اور پھر اللہ ظالم ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں جو مرضی کرتے رہو اللہ ظالم نہیں اسی لیے یہ سزائیں ہوں گی اسی لیے ظالم کو سزا دی جائے گی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں حرف حَرْفٍ کنارے پر یہ وہ آہت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مدنی دور شروع ہو گیا ہے مکہ میں یہ تھا ہی نہیں یا ادھر یا ادھر درنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سرب سرمون یا سنگ ہو جا مدینہ میں پہنچے تو یہ تیسرا طبقہ اور یہ طبقہ کیسا تھا کہتے ہیں کچھ قبائل بطور خاص مسلمان ہوئے تھے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ دیکھو مسلمان ہو کر دیکھتے ہیں اگر کاروبار میں برکت ہوئی کاروبار بڑھ گیا جو پہلے سے چل رہا ہے اور بہتر ہو گئے ہم مال و دولت کے اعتبار سے دنیاوی آسائش کے اعتبار سے تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسلام ٹھیک ہے اور اگر نہ بہتر ہوئے تو ہم سمجھیں گے کہ اسلام غلط ہے خام خواہ کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے پھر کیا ہوتا تھا کچھ لوگوں کو آسانیاں ملتی تھی اتفاق سے تو وہ کہتے تھے یہ دین تو بہت اچھا ہے لوگ ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور کسی کو ذرا سا نزلہ ہو گیا کسی کو زکام ہو گیا کسی کو جھٹکا لگا کسی کا بچہ مرا کسی کے جانور مرے وہ کہتے تھے بہت برا دین ہے ہمیں کوئی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے یہ چیز دین میں لے آ بیٹھے تھے لیکن یہ صرف مدینہ ہی میں لوگ پیدا نہیں ہوئے قرآن کریم قیامت تک کے لیے حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ پیش کیا گیا ہے قیامت تک اسی طرح پیش ہوتا رہے گا اور انسانوں کو چاہیے کہ ہر علاقے میں اور ہر دور میں اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر کے پھر قرآن کو سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ کس چیز کا حکم کہاں پر ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو کیا کریں گے کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے کنارہ عجیب تصور پیش کیا گیا ایک ایسا آدمی ہے دریا بہ رہا ہے تو دریا کا وہ فوار بھی لینا چاہتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا بھی لینا چاہتا ہے مگر پانی کے بیچ میں اور بھمر میں نہیں گھسنا چاہتا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں یہ وہ کنارے والے لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر پورے کے پورے مسلمان ہوں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے واپسی کے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ اگر گاڑی چل گئی اسی طریقے سے تو ہم کہیں گے بہت اچھا ہم بھی بڑے پکے مسلمان ہیں اور اگر اس طریقے سے گاڑی نہ چلی مطلب کسی ایسے موڑ پر آنا پڑ گیا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ بس اب یا ادھر یا ادھر یا اسلام یا ایمان یا بےمانی یا دین یا بے دینی تو ایسے وقت میں وہ کہیں گے بھائی ہم کون سے کٹر مسلمان ہیں ہم تو ادھر ہی چل جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر بیٹھ کر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرِ پس اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائیاں مال ملتا ہے آسانیاں ملتی ہیں آسائشیں ملتی ہیں اِتْمَعَنَّ بھی تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ دین بہت اچھا بہت اچھا بہت سارے لوگ ہیں آج بھی آپ کو ملیں گے کہیں گے خام لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں بڑا اچھا دین ہے دیکھو ہم جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کتنا شاندار دین ہے عید کے دن اونچی سی ٹوپی لگا کر کھاتے ہیں گلے ملتے ہیں سب سے وہی ناسا بموف فتنا اور اگر ان کو پہنچتی ہے آزمائش آزمائش پہنچنے کا مطلب ان کو یہ کہا جاتا ہے سود حرام جو اس کو حلال سمجھے گا وہ کافر اور ان کو کہا جاتا ہے کہ فنا فنا چیز حرام اور فنا فنا چیز جائز جو اس کو نہ مانے وہ کافر ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دین پوری زندگی کے لیے ہے جہاں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اگر اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اور تو حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو تیرے لیے چوروں کے ہاتھ کاٹنے بھی فرض تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ڈکیتوں کو سزا دے تجھ پر فرض ہے کہ تو قاتل کو قتل کروائے تجھ پر فرض ہے کہ شرابیوں کو اسی کوڑے لگائے ہاں یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو بڑا مشکل ہے اس کا مطلب اصابت فتنہ اس کو پہنچ گیا فتنہ انقلب قلب الاوج ہی تو پلٹ جاتا ہے واپس اللہ وج ہی اپنے چہرے کے بل چہرے کے بل کا مطلب جدھر کھڑا تھا وہیں سے پیچھے ہٹ گیا مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہائی کنارے پر بیچ میں ہوتا تو بھاگنے میں دیری لگتی راستے میں لوگ پکڑ لیتے ہو کدھر جا رہا ہے یہ تھا ہی کنارے پر کھڑا وہاں سے ادھر ہی بھاگ گیا کہتے ہیں جموں کی زبان میں کہتے ہیں کٹر کٹر مسلمان ہیں جی، پنتھی نہیں کنارے پر بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی کنارے پر قرآن سے پوچھو ان کنارے والوں کے لیے خصیرت دنیا والا ان کی دنیا بھی برباد ان کی آخرت بھی برباد دنیا کیوں برباد نام کے مسلمان تھے اس لیے کچھ چیزوں کو سے بچتے رہے کم سے کم اگر سود کھاتے تھے سود تو نہیں کھاتے تھے تو یہ بھی برباد اور بے چینی اور بے سکونی اور اسی میں مبتلا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر والآخرہ اور آخرت بھی برباد ذالک والخسران المبین اور یہی تو کھلم کھلا نقصان ہے کہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد یہ وہ طبقہ ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ينفع یدعو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا یا اللہ کے بھرے ما لا گرو ان ہستیوں کو جو ان کو نقصان نہیں دے سکتی وہ ما لا ہو اور جو ان کو نفع نہیں دے سکتی ہیں ان ہستیوں کو پکارتے ہیں نہ وہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک کوئی پتھروں کے آگے جھکا ہوا کوئی کہیں پر کوئی کہیں پر ذالک هو ہوا البعید یہی تو دور کی گمراہی ہے اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہوگی کہ جان رہے ہیں کہ نہ نفع نہ نقصان مگر پھر بھی انہیں کو پکار رہے ہیں يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ان کو پکار رہے ہیں کہ جن کا نہ نفع نہ نقصان فرمایا نہیں ترقی کرو آگے بڑھو ان کو پکار رہے ہیں نفع تو بالکل نہیں نقصان البتہ بہت ہے ان کا لیکن کون سا نقصان ان کے ذہن کے اعتبار سے نہیں وہ تو چلے تھے یہ مانگنے کے لیے کہ بیٹے ملیں گے اولاد ملے گی دولت ملے گی دنیا ملے گی ان کو کیا ملا پکارنے سے جہنم ملی ان کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے اس لیے کہ وہاں سے ملا ملنا تو کچھ ہے نہیں البتہ اس کا مشرق ہونا طے ہوگا اور مشرق جہنم میں جائے گا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں لبیس المولا بہت برا کار ساز ہے جس کو اس نے کام بنانے والا کار ساز سمجھا وہ لبیسل اور بہت برا ہے یہ ساتھی جس کو یہ پکار رہا تھا نفع کچھ دیا نہیں نقصان لا دے آمنوا وہ بھی ذدی جہاں اس طرح کے نافرمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے پروردگار فوراً فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک پروردگار داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے و الصالحات اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے جنات ایسے باغوں میں تجریمن تحتی حل انہار جن باغوں کے تجریب تحتی تختیحا جن باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ان اللہ یفعل ما یرید اللہ تعالیٰ بے شک جو چاہتا ہے تو کرتا ہے مطلب کوئی کئی کمال ہے جی اس بندے نے ذرا سا شرک کر لیا ذرا سا کیا فرق پڑا تھا اس کو جہنم میں ٹھوک دیا اور ان کو نمازوں کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا فرمایا اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے اور جو کرتا ہے وہ مبنی پر حکمت کرتا ہے مبنی پر انصاف کرتا ہے جو کیا اس نے درست کیا اگلی آیت کا مضمون ذرا مشکل لیکن اس پس منظر کو سمجھ گئے تو سمجھنا آسان پروردگار کے در کو چھوڑ کر کے انسان دوسرے در پر کیوں جاتا ہے خلق الانسان عجولا انسان کو جلدی سے پیدا کی جلد باز پیدا کیا من عجل جلدی کے مٹیریل سے گویا اس کو پیدا کیا گیا جلد باز ہے کیا کرتا ہے پٹافٹ کام کرانا چاہتا ہے پہنچا اللہ کا نام لیا کلمہ پڑھا مسجد میں گیا دو رکاتے پڑھی ہیں بیوی بیمار ہے اس کی صحت ٹھیک ہو جائے نہیں ہوئی ٹھیک دوڑ پڑا کسی پتھر کے آگے اس کے آگے ماتھا رگڑا شاید یہاں ٹھیک ہو جائے گی وہاں نہیں ٹھیک ہوئی دوڑ پڑا کسی دوسرے پتھر کے پاس کہ شاید وہاں سے کچھ مل جائے کسی بزرگ ہستی کے پاس کوئی کھڑے پتھر کے پاس اور کوئی بڑے پتھر کے پاس دوڑ پڑا دونوں دوڑے پتھروں کی طرف ہی یہاں سے ملے وہاں سے ملے وہاں سے ملے یہ جو جلد بازی کی اس کی طبیعت ہے یہی اس کو شرک تک پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کہتا ہے کہ تو دوسرے کے در پر کیوں گیا کیا نے یہ سوچا کہ اللہ تیری مدد نہیں کرے گا کہا ہاں جلدی جلدی مدد ہو نہیں رہی تھی میں نے سوچا جلدی نہیں ملے گی اس لیے جلدی کروں دوسرے کے یہاں پہنچوں وہاں جلدی ملے گا فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار اس کی مدد نہیں کرے گا تو جس در پر بھی جائے گا مدد تو ہوگی نہیں ایسے بندے کو پھر غصہ ہوتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میرا کام بن کیوں نہیں رہا ہے فرمایا نہیں بن رہا تیرا کام ایسا کر کے چھت کے ساتھ رسی لٹکا اور اپنے گلے میں باندھ اور پھر نیچے سے ٹول کو نکال دے اور پھانسی لگے اور جب تیرے آنکھیں باہر کو آئیں پھر دیکھ کے جو تجھے ٹینشن ہو رہی تھی اب ٹینشن ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی ظاہر ہے اس سے ٹینشن ختم ہوگی لیکن اس دور کے اندر بے شمار بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹینشن دور ہوتی ہے کوئی ٹرینوں کے نیچے سر دیتا ہے کوئی پلوں سے چھلانگے مارتا ہے اور کوئی اپنے گلے میں پھندا لٹکاتا ہے وہ سوچتا ہے ٹینشن دور ہوئی ٹینشن فری جی بس مار گیا بندہ چھٹی اب ٹینشن اصل میں شروع ہوئی اب تو دور شروع ہوا میں ان کا نیا گھوم اس تفسیر کے مطابق ترجمہ سمجھے من کان جو کوئی سمجھتا ہے یا ظلم گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ کہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں اور یہ بات نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد بے شمار آپ کلمہ پڑھنے والوں سے سنیں گے ٹینشن میں چھوڑو جی ہماری تو مدد ہی نہیں کرتا ہے خدا کوئی نہیں جی پتہ ہی نہیں جی وہ سنتا ہی نہیں جی ہماری نعوذ باللہ کچھ تو ایسے جائل کہتا وہ تو بہرا ہو گیا یہ تمام وہ کلمات ہیں جس کے اوپر قاضی صلی اللہ پانی پتی نے لکھا کافر میں میشبت ایسا کہنے سے کافر ہو گیا اب دوبارہ اگر نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا جب تک پہلے ایمان قبول نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں سب بیکار اس لیے کہ ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھا ہے پروردگار کو یہ کہہ رہا ہے وہ سنتا ہی نہیں وہ سنا رہا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی سن رہا ہے نوح علیہ السلام کی سن رہا ہے داود علیہ السلام کی سن رہا ہے ایوب علیہ السلام کی سن رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی کئی کئی اندھیریوں کے بیچ میں سن رہا ہے تیری کیوں نہیں سن رہا ہے تو سنا ہی کہاں رہا ہے اس مالک سے اس لیے کہ نے تو ستر جگہ نظریں لگائی ہوئی ہیں یہاں نہیں کام بنا وہاں چلا جاؤں گا وہاں نہیں بنا وہاں چلا جاؤں گا وہاں نہیں بنا وہاں چلا جاؤں گا امداد کن امداد کن ازرنج و ہے شاد کن اور بس کسی کے یہاں کیا نعرے لگائے گا کسی کے یہاں کیا نعرے لگائے گا من کا نہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرے گا پروردگار دنیا اور آخرت میں فل یمدد بھی سبب اس کو چاہیے کہ لٹکائے وہ ایک رسی علت سما اوپر کی طرف سما کے معنی اوپر اور جلالین تک نے ترجمہ کیا علت چھ چھت کی طرف لٹکائے ثم ملتا پھر کاٹ دے وہ اپنے آپ کو پھر غور کرے حل بننا کیا لے گئی کئی دہو اس کی تدبیر ماں اس چیز کو یغیز جو اس کو غصہ دلا رہی تھی وہی اسی کا میں ترجمہ آج کی زبان میں کہنا ٹینشن کچھ لفظ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں میں تو اس زبان کا نام نہیں لینا چاہتا مگر اس وہ سمجھ میں ہی تبھی آتے ہیں ٹینشن یہ کیا ہے کہتے ٹینشن ہے بہت کئی دہو کیا اس کی تدبیر ما یغیز لے گئی اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی تھی نہیں لے جائے گی اب تو ٹینشن شروع ہوگی اور آیت کا ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا اس دور کو سامنے رکھ کر کے اس دور میں کیا تھا خاص طور سے منافق کا اوپر تذکرہ ہے تو منافق چل رہے تھے اندر اندر کہتے تھے یار کیا کرتے ہیں تو بڑھتے ہی جا رہے ملا چکر ہیں کوئی تدبیر کرو ان کا بیڑا فرق ہو جائے اور پھر کیا سوچتے تھے کاش کہ ان کی مدد نہ ہو نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو ایسے ہی مریں یہ اسی طریقے سے برباد ہو جائیں یہ سوچ رہے تھے تو ان تمام لوگوں کو کیا کہا گیا کہ جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے دنیا میں اور آخرت میں تجھے بھی بڑی ٹینشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتا ہے کہ مدد نہ ہو تو تجھے کیا چاہیے کہ تو کیا کر چھت کی طرف ایک رسی لٹکا اور پھر اپنے آپ کو کھندا لگا اور پھر مر اور پھر دیکھ کے ٹینشن ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی ظاہر ہے کہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی تیسری تفسیر کی گئی من ان لن الله في الدنيا والاخره چاہے اس کی نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو جو یہ چاہتا ہے جو یہ گمان کرتا ہے یعنی جس کی یہ تمنا ہے کہ اللہ مدد نہ کرے نہیں مدد کرے گا یعنی مدد نہ کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دنیا میں نہ آخرت میں جو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کرے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو رسی لگا کے چڑھ جانا چاہیے آسمان پر یہ سما کے لفظی مانا اور آسمان پر جا کر کے وہاں سے سلسلہ منقطع کر کے آ جائے کس کا مدد کا اس لیے کہ مدد تو اوپر سے آتی ہے وہاں جا کر کے بند کر دو کہ بند کرو مدد آئندہ کوئی مدد نہیں بھیجنا اور ظاہر ہے کہ آسمان پر جا نہیں سکتا اور اللہ کے ہاں سے جا کے مدد کا سلسلہ کاٹ نہیں سکتا تو پھر جلتا رہے جتنا جل جلا جائے تیرے سے مدد تو میں اپنے پیمبر کی کروں گا میرا وعدہ ہے لاگلی بننا انور اصولی ضرور بس ضرور میں اور میرے پیمبر غالب آ کر رہیں گے ذرا تصور کی نگاہوں سے سوچو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہودی غالب آ جائیں گے اور اس لیے اپنے دنوں کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے جب یہودی مارے کھا کھا کر کے بھاگے مدینہ سے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ہائے یہ بھی بھاگ گئے اب کیا بنے گا ہم نے تو یہ سوچا تھا یہ غالب آ جائیں گے پھر انہوں نے ساری دنیا کے کافروں کو مدینہ پر چڑھائی کے لیے ابھارا لیکن وہ بھی غالب نہیں آئے تو ہر جلے اندر سے وہ یہ بھی نہیں کامیاب ہوئے اور پھر وہ بھاگے اور رومیوں کو جا کر کے بلا کے لائے اور جب رومیوں نے بھی شکست کھائی نو کے اندر تمام امیدیں ٹوٹ گئیں دھرم سے گرے آسمان سے اب کیا کرے جی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں جیت سکتا ہے یہی وہ موڑ تھا جس پر کچھ کو اللہ نے سچا ایمان نصیب کر دیا اور کچھ پھر مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے وہ قزا اس ترجمے کو بھی دیکھ لیجئے تیسرا جو کہا میں نے آسمان پر جائے من کانا یظنو جو کوئی اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں سارے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے مراد ہوتے ہیں میں کہتا ہوں سبھی مراد ہو سکتے ہیں کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے تو پھر آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا اس کو چاہیے کہ جائے آسمان پر جا کے بند کر کے آ جائے سلسلہ اور دوسرا جس کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ایک جگہ سے ملتا نہیں اس لیے یہاں بھی ٹھوکر وہاں بھی ٹھوکر ہر جگہ ماتھا رگڑتا ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ اپنے آپ کو پھانسی لگائے اور مرے اور پھر دیکھے کہ ٹینشن ہوگی ختم پھر ہاں ہوگی ختم من کہنا یہ ظلم جو کوئی گمان کرتا ہے اللہ انسراہو کہ ہر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا یعنی نہیں کرنی چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو چاہیے کہ لٹکا لے وہ آسمان کی طرف ایک رسی تمبل یبتا پھر چاہیے کہ وہ کاٹے اپنا گلا نہیں بلکہ مدد کا سلسلہ فل یمزر پھر چاہیے کہ وہ غور کرے ہر جز ہی بننا کیا لے جاتی ہے کئی کی تدبیر ما یغیز اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی تھی یا نہیں لے جاتی وَكَذَلِكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ او جس کو ٹینشن ہے جو جل رہا ہے جلتا جائے وہ کزال اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آیات بینات واضح قسم کی نشانیاں بنا کر قرآن آ چکا ہے اب کسی کو جلن ہو رہی ہے ٹینشن ہو رہی ہے کسی کو ہدایت مل رہی ہے کس کو ملے گی اللہ یہ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مگر بار بار عرض کر چکا کہ اس کی لاٹھی اندھی کی لاٹھی نہیں کس کو ہدایت دیتا ہے وہ یہ مَنْ انار ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے جو ہدایت کی طرف ہوا عالم بالمحتدین اور کون ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے میں نے اسی پر عرض کیا تھا کہ حضرت عمر قطر کرنے گئے تھے مگر ہدایت پر آنا چاہتے تھے اندر پریشان تھے کہ معاملہ ہے کیا مجھے بھی سمجھ میں آئے اللہ نے ہدایت نصیب کر دی اور ابو طالب ساتھ بھی دیتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ قسم بخدا میں جانتا ہوں ان خیرت دین محمد ان دین محمد خیر الادیان ان دین محمد خیر ادیان البریہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کائنات کے تمام دینوں سے بہتر ہے یہ ان کے قصیدے کا شعر ہے لمبا قصیدہ ہے مگر اس کے باوجود جان بوجھ کر چونکہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے تو ہدایت نہیں نصیب ہوئی ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس اشکال کا جواب کہ پھر مسلمانوں کا ہی تعلق ہو گیا خدا کے ساتھ تو باقی لوگ جہنم میں گئے فرمایا نہ کسی ایک کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے جو ایمان قبول کر لے ان الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ اور جو صابی ہوئے تصویرات کر چکا ون اور جو عیسائی بنے ون مجوسا اور جو مجوسی ہوئے یہ بت پرست یہ آتش پرست تھے ایران کے والمجوسا اور جو مجوسی ہوئے والذین اشرکو اور پوری دنیا کے لوگ جس جس نے بھی شرک کیا ان تمام سے ان اللہ یفصل بینہم بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اور کیا فیصلہ کرے گا وہ پیچھے بتا دیا جا چکا کہ جو ایمان قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا ان اللہ علی کل شہین شہید پروردگار ہر چیز کے اوپر گواہ ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے الحمت اللہ من حل السماوات و حفیل عرض اگر کچھ لوگ اس مالک الملک کو نہ یاد کریں اور پتھروں کے آگے سر جھکائے رہیں بزرگ ہستیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے اور وہیں چڑھاوے چڑھاتے رہے تو خدا کی شان میں کوئی کمی آئے گی کیا فرمایا کچھ نہیں آئے گی کیا تو دیکھتا نہیں ہے قرآن پڑھنے والے غور نہیں کرتا کہ پرور اللہ تعالیٰ ایسا ہے یا جد اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ منفی سماواتی جو آسمانوں میں ہے کون آسمانوں میں فرشتے وہ منفی الارض اور جو زمین میں ہے وہ شمس سورج بھی اس کے آگے سجدہ کرتا ہے چاند بھی اس کے آگے سجدہ کرتا ہے والنجوم نجوم اور ستارے بھی اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں والجبال اور پہاڑ بھی اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں والشجر اور درخت بھی اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں والدواب اور تمام زندہ چیزیں جو زمین پر رینگ کر چلتی ہیں وہ سب کے سب اس کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور سجدے سے مراد حصی سجدہ بھی ہے کہ اس مالک کے حکم کو مانتے ہیں اور دوسرا جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ان کاموں میں سب لگے ہوئے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے سورج کتنی بڑی بلا ہے مگر وہ کہہ دے آج میں میں تھک گیا ہوں میں آج تک چار گھنٹے کے بعد نکلوں گا نہیں کر سکتا ہے جس کو جو کام دیا گیا اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے دوڑ رہا ہے بھینس کہے کہ اب میں دودھ دینا بند کر دوں گی زمانہ گزر گیا بس میں ہی دودھ دیتی رہوں اور کوئی نہیں نہیں جو جس کے لیے پیدا کیا وہ کام کرے گا اسی کا نام ہے سجدہ کرنا اور حقیقی طور پر سجدہ کر رہا ہے یہ بھی ممکن ہے وہ کثیر النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے ہیں جو اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں لوگوں کی بھی دو حیثیتیں ہیں کچھ وہ کام ہیں جن میں وہ بے بس ہیں مالک الملک کے سامنے جس کو پیدا کرنا ہے اس کو ہونا ہے پیدا اور جس کو وہ بڑا کرے گا وہ بڑا ہوگا جو جوان کرے گا جوان ہوگا جس کو بوڑھا کرنا وہ بوڑھا ہوگا کوئی جوان کہے میں بوڑھا نہیں ہوں گا اور جو جس کو مارنا ہے جب تو اس کو مرنا ہے کوئی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا آج مرنے کو اس کے دل چاہنے سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ تو بے بس ہے یہ تو ماننا ہی ماننا ہے مگر وہ کام جس میں اس نے اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی چاہے تم جھکو چاہے تم نہ جھکو تمہیں اختیار ہے اگر جھک جاؤ گے میرے آگے سجدہ کرو گے تو یہ ملے گا اور نہیں سجدہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی اس اعتبار سے بھی کثیر من الناس بہت سارے اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہیں ایمان والے سجدہ کر رہے ہیں انبیاء سجدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہو پیچھے وہ کثیر حق علیہ العذاب اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے عذاب کی ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے ان کو اب نصیب نہیں ہوگا ایمان قبول کرنا اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے تو جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو کہاں ایمان نصیب ہوگا اور یہ وہ طبقہ ہے جس کو پروردگار نے اس کے کردار کی وجہ سے ذلیل کر دیا وَمَنْ يُحِنِ اللَّهِ اور جن کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِم نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا ان اللہ يَفْعَلُ مَا شاہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تو کرتا ہے والشمس والقمر سورج بھی اس کو سجدہ کرتا ہے چاند بھی اسی کو سجدہ کرتا ہے کسی اور کو سجدہ نہیں کر رہا ہے اس موقع پر آپ کو کوئی بارت یاد ہوگی میں نے سنائی تھی بھول گئے ہیں جی جی سورج تب تک طلوع نہیں کرتا ہے علام و کے اندر کہ جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو سجدہ نہ کر لے اللہ کہتا ہے کہ سورج مجھ کو سجدہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کو سلوٹ مارتا ہے اب ایمان کہاں بچا اس آیت کے تو منکر ہو گیا خود ہی فیصلہ کرے جو اس کو مانتے ہیں ہزانی ختمان اختموفی رب یہ دو طبقے ہوئے ایک اپنے مالک کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے ایک وہ جن کو مالک الملک نے ذلیل کر دیا اور ایک وہ جن کو ایمان کے ذریعے سے بلند مرتبے ملے عزت ملی خصمان اختصموا فی رب یہ دو طبقے ہیں اختصموا فی رب اپنے رب کے بارے میں ان میں جھگڑا ہو گیا ایک طبقہ کہتا ہے رب اکیلا ہے پالنے والا ایک حاجت روا ایک مشکل کشا ایک سجدے کے لائق ایک کوئی دوسرا نہیں نہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے نہ کسی سے مانگا جا سکتا ہے نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں جہاں پر ہری سی جی جھنڈی نظر آ جائے وہیں پر ماتھا ٹیکو ان میں اختلاف ہو گیا آپس میں جھگڑا ہو گیا آپس میں تو پھر قیامت کے دن پروردگار فیصلہ کرے گا کیسا فیصلہ ہوگا فالذین کفروا تو وہ طبقہ جس نے انکار کیا قطعت لهم ثياب من نار کاٹے گئے ان کے لیے کپڑے من نار آگ کے آگ کے کپڑے کاٹے گئے کپڑے سینے سے پہلے نا کاٹے جاتے ہیں ہم اس کو نہ کہتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہو تو جب کپڑے کٹ گئے تو بس سلنے والے ہیں اب ان کے لیے تو جہنم کے کرتے تیار ہو چکے ہیں اور سورہ ابراہیم کے آخر میں ہم پڑھ چکے کس کے کرتے ہوں گے ان کے من قطران ان کے کرتے ہوں گے کس کے چیڑ کے تیل کے چیڑ کے جگن کے جو اس میں روگن نکلتا ہے روگن چیڑ اس کے کرتے ان کے تیار ہو چکے ہیں یوسب من فوق منفوق الحمیم اور ان کرتوں کے ساتھ ساتھ میں یوسب بہایا جائے گا من فوق روسیم ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم ابلتے ہوئے پانی کو یہ پانی کیا کرے گا ادھر چیر کا کرتا اس کو آگ لگی ادھر پانی بہایا گیا اوپر سے ابلتا ہوا یوس ہارو بھی پگلا دیا جائے گا مافی بتو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا آنت وغیرہ سب پگھل کر باہر آئے گا ول اور ان کی کھال بھی اس پانی کے ذریعے سے پگل جائے گی مِنْ منحدید اور اس پر بھی چھٹی نہیں اور ان کے لیے مقامع گرز ہوں گے ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے من حدید لوہے کے بڑا ہتھوڑا جس کو ہم کیا کہتے ہیں بدان وہ بڑا ہتھوڑا اسی کو اردو والے گرز کہتے ہیں وہ ان کے لیے بڑے بڑے مقامیں گرز ہیں ارادو ان یخرجوا منہا جب جب بھی وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ نکلیں گے اس میں سے جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے من غم من گھٹن کی وجہ سے وہ فیہا وہ اس میں لٹا دیے جائیں گے عذاب الحریق اور کہا جائے گا چکھو جلانے کا عذاب یہ ایک طبقہ جس نے نہیں مانا سب کچھ سنا مگر پھر بھی قسم کھا کے نہیں مانیں گے تو جو طبقہ مانا ان اللہ الذین آمنوا بے شک پروردگار داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنات ایسے باغوں میں تجری تجریبے الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی یحلون فیہا پہنایا جائے گا ان کو اس جنت میں من ساور کنگن کیسے کنگن من زہب سونے کے بعد اور پہنایا جائے گا ان کو موتی موتیوں کے ہار اور سونے کے کنگن اور یہ دنیا کا سونا نہیں جس میں کھوٹ ہو اور جو خراب ہو جائے بلکہ یہ جنت کا سونا ولباسهم فيها حریر اور ان کا لباس ہوگا اس میں ریشم کا لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا جو دنیا میں ریشم کو پہنے گا اس کو آخرت میں نصیب نہیں ہوگا وہ الطیب من مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں وہ اور ان کی رہنمائی کی گئی الطیب بھی پاک چیز کی طرف من القول بات میں سے یہ بلند مرتبہ ان کو کیوں ملا فرمایا اس لیے کہ ان کو پاکیزہ بات کی جانب رہنمائی ہو گئی تھی اور وہ پاکیزہ بات کیا تھی کہ جنہوں نے سب کے بیچ میں مشرقوں کے بیچ میں اعلان کیا اشحد اللہ اشحد ان محمد انحبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک بات تھی اس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی اس لیے ان کو یہ بلند مرتبہ ملا وہ إِلَىٰ صِرَاطِ الحمید اور ان کی رہنمائی کی گئی تعریف کیے ہوئے راستے کی جانب ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوا یا اور جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اور خاص طور سے یہ مکہ والے والمسجد الحرام اور احترام والی مسجد سے روکتے ہیں اللہجی جعلناہ للناس جس مسجد کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے سواء ان برابر العاقف برابر ہے اس میں العاقف فیہ عاقف کے عاکف کے لفظیمانا گھیرا جما کر بیٹھنا اور یہاں مراد ہے رہنے والا برابر ہے اس میں رہنے والا والبادی اور برابر ہے باہر سے آنے والا یہ وہ مسجد حرام ہے کہ جو سب کے لیے برابر جو وہاں پر رہتا ہے اس کے لیے بھی اور جو باہر سے آتا ہے اس کے لیے بھی اور یہاں بہت فقی مسائل بھی ہیں کہ پورا حرم کیا ساری امت مسلمہ کا ہے اور کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے فقہ کا بہت اختلاف لیکن وہ آخری بات جس کے اوپر عمل ممکن ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جتنا حصہ آئے گا سواہن وہ تو سب برابر ہے کوئی مکی کہ یہاں میرا مسلح ہے یہاں کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا نہ اس کو یہ اختیار ہی نہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے برابر ہے کوئی مشرق سے جائے کوئی مغرب سے کوئی شمال سے کوئی جنوب سے رہی بات باقی حرم کی باقی حرم کی ان کو ملکیت حاصل رہے گی مگر اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک باہر کے لوگوں کو حج کے دوران اور نماز کے لیے اس کی ضرورت نہ ہو چنانچہ مسجد حرام جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ان کو بھاگنا پڑے گا جتنی بڑھے گی اتنا ان کو پیچھے ہٹا جائیں گے ان کے مکان گرتے رہیں گے ان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے ایک مکان ہمارا ہے اس لیے کہ سوان برابر ہے تو بھی اور برابر ہے باہر سے آنے والا اس کو ضرور کبھی ہٹ پیچھے اور حج کے دوران بھی اسی طرح جتنی جگہ جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوگی وہ سب برابر جو جہاں بیٹھ جائے گا وہ اسی کا ہوگا کوئی اس کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتا ہے آپ کو شاید یاد ہو جتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں رجسٹرڈ قسم کے ان کے باقاعدہ حکومت انتظام کرتی ہے مگر اتنی تعداد ان درویشوں کی ہو جاتی ہے جو اسی طرح جا کر کے گھس جاتے ہیں اگرچہ انتظام کا خیال رکھنا چاہیے تھا ان کو بھی مگر نہیں رکھتے ایسے گھس جاتے ہیں اب حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ ان کو گھسنے نہ دے کہ بغیر انتظام کے جا رہے ہوں وہاں انتظام مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب وہ گھس جائیں تو ان کو بھگا نہیں سکتی ہے جو جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے چنوجی جب وہ اندر گھس جاتے پھر تو سب کہتے کوئی کاغذ نہیں وہ بولو کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے کیا کر سکتے کسی دور کے اندر وہاں کے علماء سے لوگ پوچھا حکومت نے کہ کیا کریں ابھی قریب زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ لوگ سڑکوں میں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے لیے مصیبت پریشانی پیش آتی ہے اب ان کو کہو اٹھو تو کہتے سوا کی مصیب البات سب برابر ہیں ہمیں کون اٹھا سکتا ہے حرم سے تو علماء نے کہا کہ پانی چھوڑ دو سڑکوں میں تاکہ بیٹھ ہی نہ سکیں اور جو پانی چھوڑا تو کوئی گر کے مر گیا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کے قتل کس کے ذمہ ہوا فتوا دینے والے کے ذمہ یا انتظام کرنے والے کے ذمہ چنانچہ پھر پانی کا سلسلہ بھی بند بس زیادہ سے زیادہ جتنا انتظام کر سکتے ہیں کہ تاکہ کوئی راستے کو خراب نہ کرے اور دوسرے کے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنے مگر یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم احناف کا موقف تو سارے حرم کا تھا کہ سب کا سب برابر ومن يرد فيه بإلحاد اور جو کوئی ارادہ کرے گا فيه اس مسجد کے اندر بإلحاد ٹیڑا راستہ چلنے کا بھی ظلم ظلم کے ساتھ مکہ والوں کو احساس دلایا میں عرض کر چکا ہوں ہجرت ہو چکی ہے ایمان والے مدینہ جا چکے ہیں ان کو کہا کہ تم نے مسجد حرام کو ہمارے لیے تنگ کیا اور ہم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا کچھ تو سوچو یہ تو سب کے لیے برابر تھی اور اب وہاں ہم واپس عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے در تم ہمارے لیے بند کرتے ہو کیا یہ تم سمجھتے نہیں ہو کہ اس کی حق تلفی کر رہے ہو جس کے لیے یہ مسجد بنی تھی تم نے اس کے سوا دوسرا راستہ اختیار کیا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ الحاط اسی کو فرمایا اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں ٹیڑھا راستہ چلنے کا کے ساتھ اور یہ ظلم نہیں ہے کیا ایمان والوں کو اسے روکتے ہو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ علیم اس کو ہم چکھائیں گے دردناک عذاب یہ جو مسجد حرام کا ذکر آیا تو اس مناسبت سے فوراً آگے حج کے کچھ موٹے موٹے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس کے بعد قربانی کے احکام اور ان کے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب صدق اللہ مولانا العظیم